تو اسی طرح تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ بھی شرک نہیں بنتا جب تک کہ اس کو مستقل اور غیر محتاج اور ہر کسی سے بے نیاز نہ سمجھا جائے خالی پکارنا شرک نہیں بنتا یہ تیمویہ اور وابیہ کی حماقت ہے یعنی ابن تیمیہ کے ماننے والے وہابیا کی حماقت ہے کہ وہ محض پکارنے کو شرک سمجھتے ہیں بغیر استقلال کے عقیدے کے اسی وجہ سے نواب وحید الزماں جو وہابیوں کا ہندوستان کا چودھری وہابی تھا نا اس کی کتاب حدیت المادی کے اندر سفر تیئیس پر لکھا ہے صفحہ نمبر اکیس پر لکھا ہے ہاں انیس پر صفحہ انیس پر لکھا ہے قاضی شوکانی کا حوالہ دے کر وہ لکھ رہا ہے ان الہاد الامام انما جعل جا شرک اعتقاد النف والضرر الغیر اللہ اداکانہ بطریق استقلال ہے کانا بے استقلال آگے جو کچھ اس نے کہا اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ پھر اس کی حماقت ہے کیونکہ اصل جو مابہل امتیاز ہے وہ یہی استقلال کا نظریہ ہے آدم احتیاط بے پرواہی بے نیازی یہ خالق کی شان ہے نا یہ کسی کے متعلق کے اعتقاد نہ رکھے تو شرک پیدا نہیں ہو سکتا خیر آگے پھر سفا نمبر تیئیس پر جا کر لکھتا ہے کہ جو دعا ہے نا دعا جس کا عام مانا وہاں بھی پکار پکار کرتے ہیں قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس دعا کو شرک کہا گیا ہے کہیں روکا گیا ہے فلا تدعو مع اللہ اللہ خر تو اللہ کے ساتھ اور معبود کو مت پکار یہ وہابی دعا کے لفظ سے مار کھا جاتے ہیں ان کے اس وحید الزمان نے یہاں لکھا ہے کہ دعا دو قسم ہے دعائے شرعی اور دعائے لغوی کہہ رہا ہے دعا شرعی و عبادت ان کا فلا فلا یجوز من غیر اللہ وہی المراد فلایا تلتی وار رفیہ لفظ دعا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دعائے شرعی عبادت ہے جیسا کہ نماز عبادت ہے لہذا وہ اللہ کے غیر سے جائز نہیں ہے اور جو آیات جن کے اندر دعا کا لفظ آیا ہے یعنی شرک بتایا گیا جس کو اور یا اس سے روکا گیا ہے اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی دعا سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان آیات کے اندر دعا سے دعائے شرعی مراد ہے دعائے لغوی مراد نہیں ہے اور دعائے لغوی کیا ہے وہ ہے ندا محض پکار کسی کو پکارنا تو یہ کہہ رہا ہے فتجود اللہ اللہ تعالی مطلقن سوا کا نا حین و میتن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غیر اللہ کے لیے مطلق جائز ہے یعنی دعا لغوی جو ہوتی ہے نا پکار کے معنی میں یہ غیر اللہ کے لیے جائز ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکار سکتے ہو اور پھر کہہ رہا ہے ہر حال میں جائز ہے کیا مطلب چاہے وہ زندہ ہو چاہے میت ہو دونوں صورتوں میں پکارنا جو ہے وہ کہتا ہے جائز ہے سبحان اللہ اور جو شرک ہے وہ دعا کس معنی میں ہے دعائے شرعی اب دعائے شرعی کیا ہے اس نے تو تقسیم کر دی کہ دعا دو قسم ہے دعائے شرعی اور دعائے لغوی لغوی جائز ہے ہر حال میں مخلوق کو پکار سکتے ہو بمانا ندا ہے وہ اور جو دعائے شرعی ہے وہ عبادت ہے نماز کی طرح وہ اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے جائز نہیں ہے اس کی وضاحت کرتا ہوں میں دعائے شرعی کی امام راغب اسفہانی کی مشہور زمانہ کتاب مفردات و امام الامام امام راغب اسفہانی المفردات امام راغب اسفہانی کی کیا اس کے اندر انہوں نے جو فرمایا وہ آپ کو سناتا ہوں اور اس کے صحیح تعویل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ تعالی کے فضل سے سمجھ نہیں آئی بھائی آپ میرے پاس یہ لفظ دعا دعا کے وعدے کے اندر آپ لکھ رہے ہیں کہ وداؤ تو ہوں ادا سلتا ہوں ادس تغست ہوں سالتا ہوں وَإِذَسْتَغَسْتَهُ قَالَ تَعَالَى قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ قل آرائیتم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون یہ ساریاں آیات طیبات نقل دو فرما رہے ہیں پھر آگے بھی اور یہ نقل کر کے آپ فرماتے ہیں تمبی نکم اذا اسقابتکم شدتن شدت لم الا خوفا وطمعا تفلہ ع ودر خوف ودر شہدا ویدا مسل انسان انسان عبر دعا رب منیبن الہ ویزا مسل انسان عبد الرح دع جمبی ولا ملاق ولاء عبر صبر ودرسبور کثیر یہ مثالیں ہیں دعائیں شرعی کی کیا مطلب دعائیں شرعی یہ ہے کہ کسی سے مدد مانگنا اس کو مستقل سمجھ کر سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے اڑے وقت اور مشکل میں کام آئے گا مستقل استقلال کی یہ شرط ہے کیوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ استقلال کی شرط نہ ہو ہر حال میں کسی سے مدد مانگنا پھر تو ثابت سابط لازم آ جائے گا کہ یہ بندوں کے ایک دوسرے سے مدد مانگنا شرک اور یہ باطل ہے اس کو تو وہ ابھی بھی نہیں مان سمجھ نہیں آ رہی ایک دوسرے سے مدد مانگنا یہ آنے وقت میں نہیں مانگتے کیا ہاں جب کسی کو منتہا اور آخری سمجھ کر پکارو گے مدد کے لیے تو اس وقت شرک بن جائے گا آخری کیا مطلب کہ جس کے بعد جس کے ساتھ پھر کسی کو نہیں پکارا جا سکتا وہ صرف اللہ ہے یا وہ جس کو جس کو کافروں نے معبود سمجھا تھا سمجھ نہیں آ رہی بات کو سمجھنا پکارنا مدد کے لیے مصیبت میں دکھ میں پریشانی کو دور کرنے کے لیے استغاثے کا پکارنا دعا استغاثہ اس کو کہتے ہیں لیکن اس کو آخری سمجھ کر کہ نہ اس کے بعد کسی کو سمجھے فریاد راست نہ اس کے ساتھ کسی کو سمجھے اگر پہلے سمجھتا ہے تو محض وسیلہ سمجھے تو ایسی دعائیں استغاثہ یہ دعا عبادت ہوتی ہے جو شرک ہے نماز کی نماز کی طرح شرک ہے عبادت ہے سمجھ نہیں آ رہی تو اس کیونکہ اس کے اندر وہی نظریہ آ گیا وہی عقیدہ آ گیا کون سا مستقل جاننے والا بے پرواہ بے نیاز کیونکہ آخری ذات تو اللہ کی ہے ہم دیال مسلم اولیا کو وسیلے کے لیے پکارا جانا اور بات ہے وہ وسیلے کے لیے پکارے جاتے ہیں آخری منزل کوئی نہیں ہے آخری منزل پکارنے میں اللہ ہی ہے سمجھ نہیں ہے جب کسی کو آخری سمجھ کر کے یہ میری بات سن کر میری مدد کر دے گا اور کسی کا محتاج نہیں ہے یہ مشرقوں کا عقیدہ تھا سمجھ نہیں آ رہی مرو یہ کن کا عقیدہ تھا مشرقوں کا عقیدہ تھا اور آج بھی مشرقین کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم جب اپنے معبودوں کو پکار کیونکہ معبود سمجھتا اور معبود ہوتا وہی ہے جو آخری ہو جو مستقل ہو بے نیاز ہو آخری ہو منتہا ہو نہ اس کے بعد کوئی ہو نہ اس کے ساتھ کوئی ہو سمجھ نہیں آ رہی یار کیا کہہ رہا ہوں میں اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ وسیلہ ہو اب جو آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں کسی کو ہم کسی کو مسلمان منتہا اور آخری سمجھ کر خدا سمجھ کر مستقل سمجھ کر نہیں مانگتا اس سے مدد مانگتا ہے تو وسیلہ سمجھ کر مانگتا ہے کہ اللہ نے وسائل بنائے ہوئے ہیں ذرائع بنائے ہوئے ہیں کام تو وہ کرتا ہے لیکن ان لوگوں کے ذریعے کرتا ہے نا سمجھ نہیں آ رہی اللہ تعالی جو کام کرتا ہے اپنی مخلوق کے ذریعے کرتا ہے اسباب کے ذریعے اسباب سارے مخلوق ہیں اور سن لو قسم اس ذات کی اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے اللہ تبارک و تعالی یہ عالم اسباب ہے اللہ تبارک و تعالی بغیر اسباب اور مخلوق کے کسی کے کام نہیں آتا یہ بات ذہن میں رکھنا کیوں اس اگر وہ وسائت اور اسباب کو ہٹا دینا تو حدیث پاک میں آتا ہے سب کا انداز جل جائے گا سمجھ نہیں آ رہا یہ اس ذات کی مہربانی ہے کہ کہنا ہے ایسے ہے نا لہرا قصبہ تو وجہ ہی اس کی ذات کے تجلیات انوار اور جہاں تک اس ذات پاک کی تجلی مخلوق تک پڑے گی مخلوق ساری ختم ہو جائے گی جل جائے گی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فیل کو اسباب میں چھپا رکھا ہے اسی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے دنیا کا اور دنیا چل رہی سمجھ نہیں آ رہی یار مشکل شریف پہلی جلد لے جاؤ یاد اس پاک دوسرے شاہ عبد الحق کا لیا کوئی جنگ حدیث پاک کے الفاظ جس طرح کے مشکار شریف میں مسلم شریف کے حوالے سے موجود ہیں الباب الایمان بالقدر قدر میں عانبی موسا قال قام افینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخم سے کلمات فقال ان اللہ لا ینام ولا یم بغیلا ہوا ینام یق فد القست یورفا یورفا عمل الل قبل عمل النہار عمل النہار قبل عمل الل حجاب النور لو کشفه لأحرقت سبحات وجہ ہی منتہا الہ ہے بس خلق ہی فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا پانچ کلمات کے ساتھ ایک میں فرمایا ان اللہ لا ینام اللہ تعالی نیند نہیں فرماتا پاک نیند ولا یم بگی لہو اینام سبحان اللہ کیا لطیف اشارہ جو میں کہنے لگا تھا میرے دل میں آیا وہی آگے سرکار نے فرما دیا یعنی اللہ تعالی یہ نہیں کہنا اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اگر یہ کہنا ہے تو اس سے مراد وہی ہے جو آگے سرکار نے خود بتا دیا کہ ولا یم بغی لہو ناما سونا اللہ کی شان شان ہی نہیں ہے یعنی سونا اللہ تعالی کے لیے مناسب نہیں یعنی کیا مطلب صحیح نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی اور یہاں پر سونا جاگنے کے مقابلے میں نہ سمجھنا یہاں پر صرف نوم کی نفی مقصود ہے یعنی ایک عیب کی نفی مقصود ہے اس کی زد کا اس بات مقصود نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی نوم کی زد ہے یکدا بیداری جاگنا تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جاگتا رہتا ہے یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے جاگنے والا کہیں نہیں آیا سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں نہیں اور لاتا خلو سنت ولا نو وہاں پر صرف اور صرف اس عیب کی نفی مقصود ہے جیسا کہ حدیث مشہور میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دجال کانا اعور ہو گیا اور تمہارا خدا اور نہیں ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں اس سے امام خطابی فرماتے ہیں صرف اس عیب کی نفی مقصود ہے ہاں، اس کی ضد جو ہے اس کو ثابت کرنا مقصود نہیں ہے تو یہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصود بھی یہی ہے کہ نیند کی اس سے نفی کرنا ہے یہ مطلب نہیں کہ جاگنا اس کے لیے ثابت ہے سمجھ نہیں آ رہی اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کو مجمع الازداد کہتے ہیں بعض اوقات زدین جمع ہو رہی ہیں اس کی رات میں اور بعض اوقات زدین رفع ہو رہی ہیں اب یہاں پر زدین ہی رفع ہو گئی نہ وہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا کہنا ہے نہ سوتا ہے کیوں کہ سونا جاگنا یہ مخلوق کی صفت ہے سمجھ نہیں آ وہ صفات خلق سے اور سفات خدوس سے وہ پاک سمجھ نہیں آئی یار اب آگے اسی حدیث مبارک کے ترجمہ میں میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی اشیات اللمعات کو پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ترجمہ جو کچھ کیا ہے میں اسی طرح کرتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی شیخ عبد الحق محدث دہلوی ترجمہ کرتے ہوئے اسی حدیث مبارک کا جو میں نے پیش کی ہے کہ جم بغیلا ہوا نام وہ نمے آیا دز ہوا ہے وہ نمے سزا دورا کے خواب کند یعنی محالست خواب نیند اس پر محال ہے وہ بئی جہت مغاجر شدی کلمہ کلمہ تاثر خیر آگے پھر فرماتے ہیں یورفا عمل ہے اللہ قبل عمل اللہ برداشتہ میں شوت بالا مردہ میں شوت بس ہوئے درگاہ وہ عمل ہائے بندگان درگاہ ہوا ہے بارگاہ ہے اس میں اشارہ ہے آگے پھر جو حدیث جو میں اصل حوالہ کے طور پر پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے حجاب النور پردہ حق سبحانہ و آلہ و تقدس نور یعنی انوار جلال واسط عظمت و کبر انوار جلال و اشیاء عظمت و کبریا کہ مدہوش و متحور میں کند میں گردد نزد ملاحدہ و مشاہدہ آ اقول و بسائر اللہ تبارک و تعالی کا پردہ کیا ہے توجہ فرمایا وہ اس کی جلا عظمت و جلال کے انوار ہیں کیا ہیں کہ عقلیں اور بصیرتیں جب ان انواع کا مشاہدہ کرتی ہیں ان انوار کا مشاہدہ کرتی ہیں تو پریشان حیران رہ جاتی ہیں بات کو سمجھنا اس کے پردے فرمایا کیا ہے تمہارے پردوں جیسے نہیں ہیں مثلا دیوار ہے آسمان ہے زمین ہے یہ تمہارے یا کسی کے آگے پردہ آ سکتا یہ اللہ کے آگے پردہ اس طرح کا نہیں ہے یہ مخلوق کوئی پردہ نہیں ہے اس کے انوار اس کے پردہ ہے وہ انوار جلال ہے عظمت کے انوار ہیں ایسے کہ جن کا جو آتے ہیں انسان کی عقل و بصیرت پر جب تجلی فرماتے ہیں وہی انوار تو بندہ حیران رہ جاتا ہے اور مدہوش ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی آگے فرما رہے ہیں وہی پردہ بحقیقت راجے بخلقست حقیقت میں یہ پردہ مخلوق کی طرف راجے ہے خالق کے آگے کوئی پردہ نہیں ہے اصل مخلوق کے آگے پردہ ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ محجوب مغلوب مقہور مقہور حاجب حاجبت امیا ہاں کہ محجوب مغلوب و مقہور حاجب ود کے جو پردے کے پیچھے ہوتا ہے اور پردے کے آگے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو بےچارا اس کا مطلب مجبور ہے سمجھ نہیں آ رہی حاجب بلکہ نہیں دیکھ سکتا کیا جو اس کے پیچھے رہ رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ مجبور ہے محکوم ہے اور جو پردہ ہے جو اس کے آگے رکاوٹ ہے وہی اس پر جبر کیے ہوئے اور اس پر حکم لگا رہی ہے اور یہ اس کے آگے محکوم ہے مجبور ہے بےچارا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کو محتجب کہنا درست ہے محجوب کہنا جائز نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی محجوب کا معنی ہوتا ہے توجہ چھپایا ہوا اور محتجب کا معنی ہوتا ہے چھپنے والا وہ اپنے ذات کے ساتھ خود چھپنے والا ہے کوئی اس کو چھپا کر رکھے ہوئے نہیں ہے کہ کوئی پردہ ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ ہے اور اس رکاوٹ نے اس کو چھپا رکھا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کو محجوب نہیں کہہ سکتے محتجب کہہ سکتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اور آگے فرماتے ہیں در حقیقت صفات کے انوار ذات اند پردہ اوجن اصل میں اللہ تعالی کی صفات اس کا پردہ ہے وزات را جز در پردہ ہے صفات مشاہدہ نہ کر دی یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذات کو اس کے صفات کے پردے کے بغیر مشاہدہ بھی نہیں کر سکتے مشاہدہ ہاں رویت تو بڑی دور کی بات ہے مشاہدے کی بات ہو رہی ہے وہ ادرا کے ذات بہت ممکن نباشد خالص خالص ذات الہی کا ادراک ممکن نہیں ہے وہ ہر سے در ادراک آیت و مشہود گردد نور صفات است حق تعالی ورایان است آگے فرمایا اگر برداشتیں پردارا ہرا اینا بسوختے اگر برداشت پر درا ہرا اینا بسوختے انوار ذات و ہر چیز را کے بر کہ بنہایت دست سوئے آ چیز بسر و تالا کے خل کے وے با شند بسر اللہ تعالی محیط است بے تمام کا تمام کائنات وہ رسیداست بنہایات آ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنا پردہ پردہ اس کا نور ہے یعنی اس کے صفات ہیں اگر اس پردے کو اللہ جل شانو اٹھا دیتا تو اس کے ذات پاک کے انوار جہاں رب کی نظر پہنچتی یعنی بسر پہنچتی نظر تو اس کی صفت میں نہیں جاتی بسر پہنچتی جہاں تک رب الا شریق دیکھتا ہے وہ سارے کو جلا کر رکھ دیتا اللہ تعالیٰ کہاں تک دیکھتا ہے جہاں تک اس کی مخلوق ہے وہاں تک دیکھتا سمجھ نہیں آ رہی یعنی کیا مطلب تمام مخلوق اس کی بسر میں ہے اس کی دید میں ہے اللہ جل شانو جب تمام مخلوق اس کی دید میں ہے فرمایا جہاں تک اس کی دید جاتی یعنی کیا مطلب ساری مخلوق کو اللہ تعالی کی ذات کے انوار جلا کر ختم کر دیتے معلوم ہوا اس حدیث صحیح سے جو نا کے دل میں آیا وہی حدیث مبارک سے سامنے آیا کیا کہ اللہ جل شان جب کام کوئی کرتا ہے تو سن لو ذات کے ذات کے پردے پردے صفات ہیں صفات کے پردے اسما ہیں اسما کے پردے افعال ہیں افعال کے آگے پردہ مخلوق کا ہے سمجھ نہیں آئی مخلوق نے اس کے فیل کو چھپا رکھا ہے بلکہ یوں کہو فیل اس کا فیل اس کا مخلوق کے پردے میں چھپا ہوا ہے مستجب والی بات منظور رکھ رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی اللہ جل شانو کہ فیل مبارک نے مخلوق کا پردہ پہن رکھا ہے مرد مخلوق کے پیچھے چھپا اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے مخلوق فیل مخلوق کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور فیل مخلوق کے ساتھ چھپا ہے اسماؤ صفات فیل کے ساتھ چھپے ہیں اور ذات صفات کے ساتھ چھپی ہوئی ہے یہ ہے عقیدہ اہل سنت عارفین لوگوں کا یہی عقیدہ ہے رب واد الا شریک مولا کا پردہ اس کے صفات ہیں صفات کا پردہ افعال ہیں صفات کا پردہ اسما ہیں اسما کا پردہ صفات ہیں صفات کا پردہ جناب جی فیل ہے ہاں جی توجہ رات کا پردہ صفات ہے صفات کا پردہ اسما ہے اسما کا پردہ فیل ہے فیل کا پردہ مخلوق ہے تو میرے بھائی یہ وہاں بھی بے وقوف ہے جو کہتا ہے ڈائریکٹ ہے اس پاگل کے بچوں کو اتنا پتہ نہیں ہے تو مسلم کی حدیث ہی نہیں سمجھتا پڑھتا پڑھتا ہے تو سمجھتا نہیں ہے اللہ وحد اللہ شریف جب بھی کام کرتا ہے اپنے اسباب کے واسطے سے کرتا سمجھ نہیں آ رہی یعنی کیا مطلب جب مخلوق کے لیے کرے یہ بھی ذہن میں رکھنا جب وہ فیل مخلوق کے لیے کوئی کرتا مخلوق کی کوئی امداد ہوگی کوئی کام ہوگا اسباب بنائے ہوئے ہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو جب اسباب ہیں اب ظاہری اسباب جو ہیں ان کو تو وہ ابھی بھی مانتے ہیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی جو مدد کرتے ہیں یہ ظاہری طور پر ہیں اللہ نے اسباب بنا رکھے ہیں جب اسباب بنا رکھے ہیں تو اب ایک دوسرے کو پکارنا مدد کے لیے جس کو دعائے استغاثہ کہتے ہیں اگر مدد کے لیے اور فریاد رسی کے لیے پکارنا متلا کن شرک ہو تو پھر تو وہاں بھی مشرق کیونکہ وہ روزانہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں مدد کے لیے آنا اور نہیں تو کشمیری بھائیوں کے چندے کے لیے تو روزانہ پکارتے ہیں کہ نہیں پکارتے بولتے نہیں جب پکارتے ہیں تو معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ دعائے استغاثہ بھی مطلقاً شرک نہیں اس وقت شرک بنے گی جب اعتقاد اس بات کا عقیدہ اندر موجود ہو کہ میں جس کو فریاد کے لیے پکار رہا ہوں یہ وسیلہ نہیں خدا ہے اور بولو مرو یہ وسیلہ نہیں خدا ہے جب یہ نظریہ آئے گا منتہا سمجھنے کا آخری سمجھنے کا ہے ہاں جی کہ اب نہ اس کے بعد کوئی ہے نہ اس کے ساتھ کوئی ہے سمجھ نہیں آئی اس وقت شرک ہو جائے گا اور یہ وہ دعائے استغاثہ ہے جو عبادت ہے اور یہی کرتے تھے مشرقین اللہ تعالی نے جگہ جگہ اسی سے روکا ہے پرانے پاک میں دعائے استغاثہ سے روکا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو بولتے نہیں اب دعا استغاثہ دو قسم ہو گئی دعا استغاثہ واسطہ دعا دعا استغاثہ بالوسیلہ دعا استغاثہ بلا وسیلہ بلا وسیلہ جو ہے وہ خالق تعالی سمجھ نہیں آ رہا کے لیے خاص ہے اللہ تعالی کو وسیلہ نہیں بنا سکتے ہاں۔ وہ منتہا ہے وہ غایت ہے غایت الغایات ہے سمجھ نہیں آ رہی یہی وجہ ہے ہر کوئی دل میں یہی اعتقاد رکھتا ہے جو مسلمان ہے کہ آخری سوال سننے والا وہی ہے کس طرح اس طرح کہ جب بات کو سمجھنا جب وہ مومن اور کافر میں فرق سمجھنا سمجھا دوں مومن اور مشرق میں فرق سمجھنا عجیب فرق ہے عجیب نکتا ہے مولا جی، توجہ کرنا ذرا مشرقی نے مکہ قرآن فرما رہا ہے جب مصیبتوں میں پڑتے نا انتہا ہو جاتی جب سمندروں میں سفر کرتے ادھر ادھر تو بیڑا غرق ہونے کو آتا بیڑا تو کہتے یا اللہ اب تجھے ہی مانا چھوڑ دیے وہ مدد کر بچ جب نکلیں گے تو تجھے خدا مانیں گے اوروں کو شریک نہیں کریں گے اللہ فرماتا ہے قرآن میں جب باہر نکلتے پھر اسی طرح اب بات کو سمجھنا کیوں کہ انہوں نے شریک بنا رکھے تھے ان کو پتا تھا جو شریک بنائے ہوئے ہم نے یہ فدو ہیں یہ مستقل تو ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے خدا ہیں سارے اڑے کاموں میں وہ کام آتا ہے کچھ کو یہ کر لیتے ہیں توجہ نہیں کی کچھ کو اب جب ہم پھنس جاتے ہیں ان کو بلائیں تو نہیں کام بنے گا اب اس کو پکاریں گے اس کا مطلب ہے انہوں نے چھوٹے بڑے خدا سمجھ رکھے تھے توجہ نہیں کی اسی وجہ سے جس وقت ان پر کوئی تگڑی مصیبت آ جاتی جو وسائل اور اسباب سے حل نہ ہو سکتی ہوتی یعنی کیا مطلب کہ دنیاوی وسائل اور اسباب جو ہے یہ بھی کام نہ آتے ان کے سمجھ نہیں آ رہی یاد تو اس وقت وہ فوراً سمجھ جاتے اب چھوٹے خدا کام چھوڑ گئے اب بڑے کا کام ہے سمجھ نہیں آ رہا یہ بڑے چھوٹے کے بڑے چھوٹے خدا انہوں نے بنا رکھے دے شریک تھوڑا ان کو سمجھ دے دے چھوٹا شریک سمجھ دے دے اسی وجہ سے وہ میرے بھائی مسلم شریف میں آتا ہے جب وہ تلبیہ کرتے تھے تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اللہ شریکن ہوا لک اللہ شریکن ایک منما الفاظ دیکھ لو یار سمجھ نہیں آ رہی مسلم شریف کے الفاظ ہیں یہ تلبیہ ان کا مسلم میں ہے پہلی جلد عربی والی سفر نمبر تین سو چھتر پہ کتنا یہ دیکھو بات کو سمجھنا میرے بھائی پہ سمجھنا تین سو چھتر یہ آ گیا جی وہ یہ کہہ دے اپنے ابا سنکال مشرقہ لا آشری قلگ قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قد قد يقد قد فيقولون الا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت بیت اللہ کا طواف کر دے اور گئے اللہ لبیک لا شریک لگ لبیک اللہ شریکن اللہ شریکن ہو و لک مگر ایسا شریک ہے تیرا کوئی شریک تو تیرا نہیں لیکن ایسا شریک ہے تو ملک کو ہوں جس کو تو مالک بنا دے اب پہلے شریک کا لفظ بولتے تھے توجہ نہیں کی جس کو تو یہی ان پر لانت تھی یہ ذہن میں رکھنا بات کو سمجھنا شرکت اور آتا دونوں میں دونوں میں اجتماع یہی ان کی لانت اور جہالت تھی یہ ممکن نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہا جب کوئی کسی کو مالک بناتا ہے تو وہ شریک نہیں ہوتا اسی وجہ سے وہ ہمیشہ احسان مند رہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی شریک وہ ہوتا ہے جو مرنے والے کی وراثت ہوتی ہے نا جیسے پہلے سمجھا چکا ہوں اس کا حصہ جب وہ پاتا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہے وہ کسی حصے دار کا دیا ہوا نہیں ہوتا توجہ نہیں کی کسی شریک کا حصہ کسی وارث کا حصہ ہوتا ہے آٹھواں کسی کا چوتھا کسی کا دوسرا کسی کا کسی کا نصف کسی کا اب یہ جو حصص بنے ہوئے ہیں شریعت کی طرف سے کوئی حصے دار حصے دار کو نہیں دیتا یہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہے اس میں کسی حصے دار کو قدرت اور اختیار کو دخل نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی جب جب کوئی مرے گا تو اس کا حصہ مرنے والے کی وراثت میں اللہ تعالی کی طرف سے ہے اللہ کا دیا ہوا تو ہے لیکن جو شریک ہیں آپس میں ان کا دیا ہوا نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے جو مر گیا اس کا دیا ہوا ہے مجازی طور پر اتا اس کو کہہ سکتے ہو اسی وجہ سے احسان مند رہتے ہیں اور اپنے مرنے والے کو یاد رکھتے ہیں یار اگلے بھی کہتے ہیں اے دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں مر جو گیا کچھ چھٹ جو گیا کھادی تنیا ہوں جی کو اندر واسطے بھی کر لو کہ نہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک اعتبار سے اس کو بھی کہہ سکتے ہو کہ اس نے احسان کیا ان کو دیا ہے لیکن حقیقت میں مالک اللہ ہے اس ذات پاک نے پھر شریعت کے ذریعے حصے مقرر کر دیے اب جو شریک ہیں ان کے قدرت اور اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے حصے حصے مقرر ہونے میں حصے مقرر ہونے میں ان کا کوئی دخل نہیں حصے پانے میں ان ایک دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہے تو بات کو سمجھنا جب جب کسی کے دینے کو دخل ہو تو پھر شریک نہیں ہوتا جب شریک ہوتا ہے تو پھر شریک کے دینے کا دخل نہیں ہوتا سمجھ نہیں آ رہا معلوم ہوا شرکت اور تملیغ جمع نہیں ہو سکتے مالک بنا دینا جس کو احسان اور عطیہ احتا کہتے ہیں یہ اور شرکت جمع نہیں ہو سکتے یہ ان کی لانت اور جہالت تھی کہ پہلے شریک کہتے تھے اور پھر کہتے تھے تو ملک سمجھ نہیں آ رہی عمریں کافروں مشرقوں کی یہ جہالت تھی جو کہتے تھے اللہ تیرا شریک تو کوئی نہیں مگر وہ شریک تیرا ہے جس کو تو مالک بنا دے وہ لانتی جب وہ مالک بنا دے گا تو شریک کیسے ہوگا اس کا مطلب ہے وہ جاہل یہ اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں دور جاہلیت بولو مرے ہاں وہ علم کا دور نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی وہ لانت اور جہالت کا دور تھا اتنا بکواس ہے اتنا بے وقوفی اتنا فرق نہیں سمجھتے اب بات کو سمجھنا لیکن ان کی اس جہالت پر کوئی افو نہیں آئے گی کیوں اس وجہ سے کہ یہ اعتقاد کا مسئلہ ہے اعتقاد کا مسئلہ ہے ہاں جی پھر خیر اس کے اندر مذاہب آ جائیں گے ہاں جی لیکن اتنا بات ضرور ہے کہ ان کا شرک ان پر ثابت ہو جائے ہو گیا کیوں اس وجہ سے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں اور اعتقاد میں رکھ رہے ہیں کہ یہ شریک ہیں لیکن چھوٹے کیوں کہ اللہ تو مالک بنانے والا ہے بات کو سمجھنا ہوئے وہ سمجھتے تھے اللہ نے ان کو مالک بنایا اللہ نے ان کو مالک بنایا لیکن یہ چھوٹے حصے دار ہیں اس کے چھوٹے حصے دار کیوں ہیں کیسے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹا بنا دیا خدا آپ یہ اپنی مرضی کر لیتے ہیں ہاں بعض ایسے معاملات ہیں جو بڑے بڑے جو ان کے بس قدرت میں نہیں ہوتے وہ پھر بڑے کی طرف جائیں گے ادھر چھوٹا جو ہے یہ ہمیں کافی ہے سمجھ نہیں آ رہی تو بولو مرے یہ چھوٹا خدا ہمیں کافی ہے چھوٹے موٹے کاموں میں چھوٹا خدا اور بڑے کاموں میں بڑے کی طرف چلے جائیں گے اب وسائل توجہ وسائل اور اسباب جو تو ہوتے تھے نا ان کے ذریعے جو کام ہو جاتا تھا وہ کہتے تھے چھوٹے خداؤں نے کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی اور جب ان سے آگے نکل جاتا کام دنیا کے اسباب وسائل سے پھر کہتے اب بڑے کا کام ہے تو سمندر میں اللہ کو کہتے بس غلطی ہو گئی ایسے چھوٹے کو پکار لیا تھا اب باہر بھی تو ہی چلے گا سمجھ نہیں آ رہی سن لے ہوئے اب مشرقین اور کافرین کا جن کو وہ وسیلہ سمجھتے تھے ان کو وسیلہ اور معبود سمجھنا اس کی یہی دلیل ہے کہ وہ اڑے وقت وہ چھوٹا توجہ چھوٹا چھوٹا شریک سمجھتے تھے کیا سمجھتے تھے چھوٹا شریک سمجھتے تھے کہتے تھے بڑے کام اللہ کے سپرد چھوٹے ان کے سپرد مرے ایک وہ ہیں جن کاموں پر صرف اللہ قدرت رکھتا ہے ایک وہ ہیں جن پر یہ قدرت رکھتے ہیں اللہ اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو چھوٹے موٹے کاموں میں یہ مستقل ہیں اللہ کی یہی شاہ ولی اللہ نے الفوظ القبیر میں لکھا تھا اور میں نے آپ کو سنا دیا تھا سمجھ نہیں آ رہی پہلے سنا چکا ہوں کہ وہ بڑے کاموں میں کیا سمجھتے تھے کون ہے بولو مرو کاموں کی تقسیم کر رکھی تھی کہ بڑے کاموں میں قدرت کس کو ہے اور چھوٹوں میں ان کو یہ چھوٹے خدا ہیں چھوٹے موٹے کام کر لیتے ہیں وہ بڑا خدا ہے بڑے کام کرتا ہے سمجھ نہیں یہ تقسیم یہ تقسیم یہی شرک ہے ایمان یہ ہے کہ چھوٹے کام بھی وہی حقیقت میں کرتا ہے اور بڑے بھی وہی کرتا ہے چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے چھوٹے ہوں سب کام اللہ اگر کسی کے وسیلے سے کرتا ہے تو وہ وسائل ہیں خدا نہیں سمجھ نہیں آئی مرے میں ایک نئے رنگ میں آج انشاءاللہ شاء اللہ وہابیوں کا رگڑا نکالنا چاہتا ہوں حیران رہ جائیں گے آپ جو ہم پر وہ دلیل پلٹتے ہم پر جو دلیل ڈالتے ہیں نا ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں میں ان پر پلٹ رہا ہوں اس بات کو وہ ابھی بھی مانیں گے کہ چھوٹے بڑوں کی تقسیم کر رکھی تھی انہوں نے اب توجہ رکھنا ہے وہابیوں کا وہی عقیدہ ہے کس میں میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ خدا سمجھتے ہیں چھوٹے لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہ لانتی کہتے ہیں کاموں کی تقسیم ہے ایک وہ کام ہے جو اللہ ہی کر سکتا ہے وہ بڑے کام ہے اور ایک چھوٹے کام ہے وہ بندے بھی کر سکتے ہیں سمجھ نہیں آئے یہ ابن عبد الوہاب نے اس کی نسل نے اپنی کتابیں بھر دی ہیں ابن تیمیہ نے اصل کہا تھا یہ بکواس اصل اس سے چلی ابن قیم سے چلی مدارج سالکین کے اندر اس نے پھر آگے چلتی چلتی یہ جناب جی یقدر علیہ اللہ ایسے کام جو اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا توجہ اس میں اللہ کو ماننا اور ایسے کام جو مخلوق کر سکتی ہے چھوٹے موٹے اس میں ان کو مان لینا یہی اسی طرح تقسیم کر کے توجہ ہے اسی طرح تقسیم کر کے شرک سے دور ہونا یہ وہابی کتے کا کام ہے ایمان اس چیز کا نام ہے نہ چھوٹے نہ بڑے کسی طرح کے کام کوئی نہیں کر سکتا اگر کوئی ظاہر کرتا ہے تو مجاز ہے اگر باطن کرتا ہے تو حقیقت اللہ ہے سمجھ نہیں مثلا بڑے بڑے کام ہے آمب یہ بجلیاں گرا دینا دنیا کو عذاب علیم میں مبتلا کر دینا بارشیں دے دینا بچے دے دینا یہ تو احادی سے صحیح ہے میں قرآن میں وہابیوں کی کتابوں میں ابن قیم اور ابن تیمیہ کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کائنات کی تدبیر کا کام جو ہے وہ عطا کر رکھا ہے اسی وجہ سے رب فرماتا ہے فل متبرات امرا اب خودوں سے میں پوچھتا ہوں بات سمجھنا ابن قیم نے تو اپنی کتاب میں غالباً کتاب الروح میں اس نے تو ساری قسمیں فرشتوں کی پھر ان کے چھوٹے چھوٹے کام بڑے بڑے کام تقدیر کے کام لکھنے کے کام تقدیر بنانے کے لکھنے کے کام یہ سب بارش دینے کے ہاں جی فلاں جب مثلا جبریل امین ہیں تو وہ جلانے کی تدبیر کرتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اللہ تعالی جل مجدہ کریم نے قرآن حکیم کو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان عالی شان کے مطابق آسمان دنیا پر بار کی نازل فرما دیا پھر آگے جبریل تدبیر کر کے لاتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے پھر جبریل امین تدبیر کر کے لاتے ہیں نیچے کون سی آیت چاہیے کس کا موقع ہے یہ تدبیر جبریل فرماتے تھے اور اسی لیے اسی کی طرف اشارہ فرمایا گیا انزل انزل تو انزال کے لفظوں کے ساتھ جو قرآن حکیم میں ہیں جو باب افعال ہے ہے جی اور تنزیل وہ چاہتا ہے کثرت کو یہ چاہتا ہے وحدت کو یکبارگی کو تو انزال جہاں آیا تو وہ اللہ عرش ملہ سے عرش ملہ سے قرآن کے آسمان دنیا کی طرف اترنے کے لیے اللہ نے فرمایا انزلنا جس کا مطلب ہے یک بارگی اتار دیا ایک ہی بار اتار دیا اور جب بات آئی تنز بار بار اترنے کی تو نزلنا جس کا مطلب ہے ہم نے بار بار اتارا اب بات کو سمجھنا جبریل لاتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم اتارتے ہیں سبحان اللہ فل مدبرات امرا اسی طرح میرے بھائی میکا علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام اب یہ کیا تدبیر کرتے ہیں تمام مرنے والی چیزوں کی تدبیر موت و موت کی تدبیر یہی کرتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کام انہیں کے برد کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن مجید میں فرماتا ہے قل يتوفاكم ملك الموت ملك الموت الذي وكل بكم سبحان مو اللہ جل شانو فرما دے فرما دیجیے محبوب تمہیں وہی فرشتہ مارتا ہے وکلا بے کم جو تمہارے اس کام کا وکیل بنایا ہوا ہے بولو اچھا وکیل کا کیا مانا ہوتا ہے جس کے سپرد کر دیا جائے بولتے نہیں ابھی اب پتا وکیل مانے گا کہ نہیں اور اللہ کا وکیل نام ہے یہ فرشتے کو ماننا پڑے گا کہ نہیں ادھر قرآن میں آتا ہے اللہ ہو یا اب فل انفسین موتے ہاؤ اللہ فرماتا ہے اللہ مارتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت میں اب ادھر اللہ فرما رہا ہے اللہ مارتا ہے ادھر قرآن میں اللہ ہی فرماتا ہے فرشتہ مارتا ہے اب یہ کام ان کے سپرد ہے تو جو لیکن ان کے سپرد کر کے اللہ معطل نہیں ہے کہ یہ شریک ہوں سمجھ نہیں آ رہی نہیں بھائی معطل نہیں ان کے تمام قدرت و اختیار اس کی مشیت کے تابع ہیں مشیت سے آزاد سمجھنے کا عقیدہ یہی شرک ہے اور یہی مشرقین مکہ کا تھا مرو سمجھتے نہیں ہو سمجھ نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی اسی وجہ سے توجہ اسی وجہ سے وہ ایک وقت میں ان کو چھوڑ جاتے تھے سمجھتے تھے نا شریک ہیں چھوٹے درجے کے مثلا میں مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ کائنات کا نظام رب کی معرفت کا سامان ہے اب سمجھنا ذرا آپ کے آپ کے کئی بھائی ہیں ایک چھوٹا ایک اس سے بڑا ہے اس سے بڑا ہے ایک اتنا بڑا ہے طاقت میں بڑا ہے مال میں بڑا ہے ہر تعلقات اسباب وسائل میں بڑا ہے آپ جب دیکھیں گے کہ یہ کام ایسا ہے چھوٹے سے نہیں ہوگا آپ بڑے کی طرف جائیں گے اگر اس سے نہیں ہوتا نہیں دیکھتے سمجھتے پھر آپ اس سے اوپر کی طرف جائیں گے اسی طرح بدلتے جائیں گے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں یہ شریک ہیں ہر ایک کر سکتا ہے لیکن چھوٹ کم کاموں میں درجات اور مراتب ہیں سمجھ نہیں آ رہی کاموں میں درجے اور مرتبے ہیں اسی وجہ سے آپ پھر چھوڑ جاتے ہیں مومن کوئی حال بھی ہو توجہ کوئی حال بھی ہو وہ وسیلے کو چھوڑتا نہیں اس وسیلے کو چھوڑتا نہیں آخر دم تک یا اللہ سرکار دے صدقے کرم کر دے یا رسول اللہ کرم کرا یا رسول اللہ کرم کرا دے یا رسول اللہ پامے تے موت آ جائے کیوں نہیں چھوڑتا اس کو پتا ہے کہ کرنا تو اسی نے ہے یہ تو وسیلہ ہے چھوڑ کر کدھر جاؤں جب اس کے وسیلے سے نہیں ملے گا براہ راست کیا ملے گا توجہ نہیں کی مرے کیونکہ یہ تو صرف وسیلہ ہے اب میری اتنا نہیں چلتی اس کی بارگاہ میں جتنا اس وسیلے کی چلتی ہے تو جب توجہ ہے جب یہ وسیلہ ہی ہے شریک تو ہے نہیں کہ اب اس کو پاسے کروں اور اس کی طرف جاؤں نہ وہ آخر دم تک اسی وسیلے کو پکارتا رہتا ہے بطور وسیلہ اور نظر اللہ پر رکھتا ہے اندرونی اعتقادی طور پر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہی کرنے والا ہے اس کا وسیلہ ہے وسیلے کو آخر دم تک چھوڑتا نہیں چاہے کام ہو یا اس بات کی تصدیق خود وہابیوں کے خبیصوں نے کر دی ہے ابن تیمیہ ابن قیم ابن عبد الوہاب کی کتابوں میں موجود ہے وہ کہتے ہیں خبیص ہاں جی کشف شبہات کے اندر لکھ رہا ہے ابن عبد الوہاب کشف شبہات کے اندر توجہ جو کتاب التوحید پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے اس کے جوابات دیے کشف شبہات کے اندر اس میں لکھ رہا ہے کہ جناب یہ بڑے مشرق ہیں ابو جہل سے بھی اور مشرقی مشرقین مکہ سے بھی یہ نبیوں ولیوں کو پکارنے والے کہتا ہے کیوں کہتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اڑے وقت میں چھوڑ جاتے تھے اپنے خداؤں کو یہ اڑے وقت میں چھوڑتے نہیں ہی پکے ہی رہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہا ارے میں کہتا ہوں کتے راز تو تیرے منہ سے نکل رہا ہے پر سمجھ تیری کھوپڑی میں نہیں آ سکتا تجھے رسول اللہ نے فرما دیا فدو کا ٹولہ سمجھ نہیں آ رہی ارے فدو یہی راز ہے اگر شریک سمجھتا اگر شریک سمجھتا ہو چھوڑ جاتا کہ یہ چھوٹا ہے چل بڑے کی طرف چلتے ہیں جیسے مشرقی نے مکہ سمجھتے دے ارے بھائی وسیلہ تو ہمیشہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے میرے بھائی اگر آپ ملتان جانا توجہ میرے بھائی اگر آپ ملتان جانا چاہتے ہیں جو وسیلہ اپنا رہے ہیں وسیلہ اپنا رہے ہیں ہاں اتنا ہے وسائل چھوڑیں گے منزل نہیں چھوڑیں گے وسیلہ ہی سمجھیں گے وہ وسیلے وہ وسیلے جب یہ سارے جو بنائے ہو جو انہوں نے خدا بنا رکھے تھے وہ لانتی لوگ ان سب کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے تھے ہم اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں میرے علی چھوٹا وسیلہ ہے ان کا مرشد بڑا وسیلہ ہے ان سے بڑا وسیلہ اسی طرح چلتے چلتے وسائل کو چھوڑتے جب ذات مصطفیٰ تک پہنچ جاتے ہیں سمجھتے ہیں یہ وسیلہ آخری ہے پھر اس وسیلے کو چھوڑنا بتری وسیلہ بحیثیت وسیلہ کیونکہ پکڑا ہوا ہے اب چھوڑنا گوارا نہیں کرتے چاہے کام ہو یا نہ ہو نہیں چھوڑتے ارے بھائی در دیکھ جب تو ملتان جانا چاہتا ہے تیری منزل ملتان ہے موٹر سائیکل ہے سائیکل ہے موٹر سائیکل ہے کار ہے گاڑی ہے ریل ہے جہاز ہے وسائل میں مراتے ہیں چھوٹا چھوڑ دیتا ہے اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا نہیں پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے اس کی طاقت ادھر مک گئی اس کی ادھر مک گئی اس کی ادھر ختم ہو آخر ایک وسیلہ جب تو دیکھتا ہے یہ آخری ہے اور پہنچنا بھی ہے اب اس کو تو چھوڑتا نہیں چاہے پہنچوں نہ پہنچوں پھر تقدیر ہے یہی سمجھو گے نا پہنچوں نہ پہنچوں تقدیر ہے اب آخری وسیلہ اس کو کیا کروں چھوڑ دوں کیا سمجھ نہیں آ رہی لیکن ایمان سے بتاؤ پہلے وسیلے سے لے کر آخری تک نظر میں یہی تھا کرنے والا وہی ہے ذریعہ یہ ہے یہی تھا کہ اور تھا ایمان سے بتا کیا چھوٹے کے وقت میں چھوٹے وسیلے کے وقت میں توجہ چھوٹے وسیلے کے وقت میں کیا یہ آیا تھا کہ پہلے نظر ہو وسیلے تک جب وہ ہاتھ وہ کام نہیں کر سکا اب کہو چل وسیلے آؤ ہوں خدا تک کبھی ایسا ہوا نہیں وسائل بدلتے ہو وہ مرے دنیا دے کام چھوٹا ڈاکٹر ہے دا بیٹھا ہے بنیادی سرکاری ہسپتال ہے یہ نکی سکی گولی والا بیلی اس تو فلانا ڈاکٹر وڈا فلانا وڈا آخری لاہور بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں ایمان سے بتا جب پہلے ڈاکٹر کو تو چھوڑتا ہے کیا کیا اس وقت تیرے دل میں یہ آتا ہے بات کو سمجھنا کیا تیرے دل میں یہ آتا ہے کہ اب یہ چھوٹے ڈاکٹر کا کام نہیں اس وقت اس وقت پہلے اسی تک تیرا ذہن اور خدا کی طرف نہ ہو صرف وہاں پر تیرا ذہن رکا ہوا ہو اللہ کی طرف توجہ نہ ہو کیا ایسے ہوتا ہے کس کی طرف توجہ ہوتی ہے جب جا رہا ہوتا ہے ذریعے بچا لے گا ایویں جب انہوں چھڈنا ہے اگلے وسیلے تک جانا ہے کیا پھر اگلے نو خدا مان لینا اچھا پھر انہوں چھڈنا ہے پھر اگلے پہ آخری ڈاکٹر کو جا کے جدو پہنچنا ہے گل سمجھی ہوئے آخری ڈاکٹر کو جا کے ہوں مردا بھی بہنا تو بدلتا نہیں تین پتا ہوں کہانی ہوگی ادھر آئی کڑی آنا کیوں کہ شروع تو بھی دعا کر رہا توجہ سی یا اللہ کرم کر چھوٹے والے آدھا سا مولا کرم کر دوائی کر رہا مولا کرم کر یارا دوائی کردہ بیا ویکھو کی بنتا پھر اگلے ہل جانا ہے پھر آنا ہے تے کر رہا ہیں وہاں کی بنتا ہے پھر اگلے ہل جانا ہے اسی طرح جتنے وسائل تو بدلتا ہے نظر اللہ پر رکھتا ہے وسائل بدلتے ہیں اللہ سے نظر یہی مومن ہے مشرقی نے مکہ کی نظر چھوٹے خدا پر رہتی تھی آگے جاتی نہیں تھی جب دیکھتے تھے کام نہیں بنا پھر اس کو چھوڑ کر پھر کہتے تھے اب اللہ یہی شرک دا میرے بھائی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑا وسیلہ ہے توجہ کر چھوٹے وسیلے سے شروع کرتے ہیں سمجھتے اللہ ہی کرے گا لیکن اب یہ دل میں ہوتا ہے اس کی مانتا ہے پھر آگے سمجھتے ہیں اس سے بڑے بھی ہیں جس کی زیادہ مانتا ہے پھر آگے سمجھتے ہیں اس سے اور بھی بڑا ہے جس کی اور زیادہ مانتا ہے درجات کہ نہیں ہے سے اوپر امبیا نہیں ہے بلکہ یوں کہو اولیاء سے اوپر صحابہ نہیں ہے صحابہ سے اوپر اولیاء انبیاء نہیں ہے اور کیا انبیاء سے اوپر سید الانبیاء نہیں ہے کیا اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی کی رحمتیں اور شفقتیں اور مہربانیاں جو ہوتی ہیں کیا وہ تمام کے ساتھ برابر ہیں کیا بولتے نہیں جب برابر نہیں ہے تو میرے بھائی بات کو سمجھنا اب وسائل بدلتے ہیں نظر نہیں بدلتی نگاہ مومن کی ان کے جب وہ بدلتے تھے کیونکہ وہ ان کے خدا اور منتہا ہوتے تھے مقد چھوٹے سمجھ نہیں آ رہی جب دیکھتے تھے ہر طرف سے ختم اب اللہ کو پکارنا شروع کر دیا اللہ سے مانگنا شروع کر دیا نہیں بھائی یہ ان کا نظریہ تھا ہمارا یہ ہے ہمارا یہ ہے کہ یہ محض وسیلہ ہیں مستقل نہیں یہ چھوٹے بڑے کا ادھر چکر نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ چھوٹے بڑے کی تقسیم کر سکنے اور نہ بہبی خبیص سے پوچھ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ ڈاکٹر ہے یہ دنیا کے بندے ہیں یہ میرا کام حقیقت میں ذاتی طور پر چھوٹا موٹا کر لیتے ہیں تیرے نزدیک کیا کافر نہیں ہوگا اس کے نزدیک نہیں ہونا چاہیے کیوں اس کی کلام پر یہ لازم آتا ہے کہ کیونکہ یہ ایسے کام ہیں کہ جن پر اللہ نے بندوں کو قدرت دے رکھی ہے یعنی قدرت کے کام تحتل قدرت ہیں جب تحتل قدرت ہیں اب اگر مستقل سمجھ بھی لے تو کیونکہ یہ ایسے میں کام ہے جو بندوں کی قدرت میں ہیں جب ہیں تو یہ کروا لینا اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ کر سکتے ہیں خود کسی کے محتاج نہیں ہیں ذاتی طور پر کر سکتے ہیں اللہ کے بھی اللہ سے بھی بے نیاز ہیں اس کام میں شفیع یا شفیع غالب ہیں وہ تو تگڑے نے یا آپ کر لیں گے یا تگڑے نے گاٹا مروڑ کے نوز بلا جی میں آدھے نے اس طرح اللہ تبارک تعالی نے تکے نال کرا لین گے اس طرح اس طرح اعتقاد رکھنے والا مشرق یا نہیں ہے ہوئے لیکن وہابی خبیص کے نظریے کے مطابق وہ مشرق نہیں بنتا اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں وہ کام کاموں کی تقسیم کرتے ہیں جن کو قدرت ہے یا نہیں توجہ نہیں کی ایسے کام جن کو اللہ کر سکتا ہے ایسے کام جن کو اس کی مخلوق کر سکتی ہے مخلوق والے کام اس سے کرا سکتے ہو وہ نہیں کرا سکتے وہ کتے ہمیشہ اگر شرک سے بچنا ممکن ہے تو صرف اس اعتقاد کے ساتھ ذاتی اور عطائی مستقل اور محتاج سمجھ نہیں آتی جس کو مستغنی اور بے نیاز بے نیاز سب باتوں سے سب سے کون ہے اللہ اور محتاج کون ہے بندے مخلوق سمجھ نہیں آ اب ابراد سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا وہ صحیح کہتے ہیں وہ صحیح مانگتے ہیں کہ یہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے پھر بھی اپنے وسیلوں کو نہیں چھوڑ دے مشرقین مکہ چھوڑ جاتے تھے ہم یہ کہتے ہیں خبیر صحیح کہہ رہا ہے تو وہ چھوڑ جاتے تھے اس وجہ سے کہ وہ چھوٹے بڑے شریک سمجھتے تھے چھوٹے بڑے خدا سمجھتے تھے ہم نہیں چھوڑتے ہم وسیلے تو چھوٹے بڑے سمجھتے ہیں مگر چھوٹے بڑے خدا نہیں سمجھتے خدا ایک سمجھتے ہیں وسائل لاکھوں سمجھتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی خدا بولو مرو اور وسیلے وہ خدا ہی لاکھوں سمجھتے تھے سمجھ نہیں آ رہی کتے ڈنڈی مارتا ہے بے وقوف کا بچہ وہ خدا لاکھوں سمجھتے تھے اسی وجہ سے کہتے تھے اللہ شریکن کن کو ہوں الگ تو ملک کو ہو ایسا شریک جس کو تو مالک بنا دیتا ہے شریک پہلے کہتے تھے شریک کہتے تھے حصہ دار کہتے تھے اور حصہ دار چھوٹا بڑا پھر اس سے بڑا اسی وجہ سے حضرت سیدنا توجہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بت توڑے تھے تو چھوٹے موٹے توڑ کر ایک بڑے کی گردن پر رکھ دیا تھا تو وہ ان کا بڑا خدا شمار ہوتا تھا پھر اس کے بعد اللہ کی باری آتی تھی سمجھ نہیں سمجھ نہیں آ رہی مرو تو حضرت نے فرمایا نا اس کلاڑا اس کے کاندھے پہ رکھ کر فرمایا کہ یہ بڑا غصہ کر گیا ہے کہ یہ چھوٹے میرے ساتھ کیوں کھڑے ہیں میں تھوڑا ہوں سمجھ نہیں آئی مرے اسی وجہ سے جو سونے چھوٹے بڑے معبود اور وسائل محض میں فرق کیا ہے سن لے وسائل ہوتے ہی محض ہے ہاں ایمان سے کہتا ہوں وسائل معبود نہیں ہو سکتے وسیلہ معبود نہیں ہو سکتا اور معبود وسیلہ نہیں ہو سکتا معبود اور وسیلے میں فرق آ گیا یہ آگے پھر بھی چلے گا سمجھ نہیں آئی بات کی جو وسیلہ اور ذریعہ ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا اور جو خدا ہے وہ ذریعہ نہیں ہوتا سمجھ نہیں آ رہی مرے جو خدا ہے یہی لانت تھی بے وقوفی اور جہالت تھی مشرقی نے مکہ کی وہ معبود بھی کہتے تھے اور وسیلہ بھی کہتے تھے یہ ان کی جہالت تھی حقیقت یہ ہے جو وسیلہ ہو وہ معبود بننا محال ہے اس کا اور جو معبود ہے اس کا وسیلہ بننا محال ہے سمجھ نہیں اور عمر کیوں وسیلہ جو معبود ہے وہ تو منزل ہے وہ تو منتہا ہے بھائی اللہ ترجل امور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں کیا مطلب کہ جب کوئی بات کرتا ہے آخری تو یہی کہتا ہے اسی نے کیا پہلے کہتا رہے گا ڈاکٹر نے کر دیا ادھر سے ہو گیا ادھر سے ہو گیا ادھر سے ہو گیا ہاں یار پھر آخر میں اللہ دا فضل سی ہو گیا معلوم ہوا واقعی گل مک دیو دیتے ہی ہے ہوئے جے دیتے مک دیے نا آدھے خدا جی مک دیے نظر اسی کی طرف رہے اسی پر رہے کہ حقیقت میں وہی تو حقی جو وسائل ہوتے ہیں یہ سب مجاز ہے کائنات سب مجاز ہے حقیقت اللہ ہے سمجھ نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی کیا کہا ہے کائنات کیا ہے اور حقیقت اللہ ہے جو حقیقت ہے وہ مجاز نہیں ہو سکتا جو مجاز ہے وہ حقیقت نہیں ہو سکتا یہ محال بذات ہے سمجھ نہیں آ رہی تو معلوم ہوا میرے بھائی یہ چھوٹی قدرت والا اور بڑی قدرت والے کی تقسیم کر کے شرک اور توحید ثابت کرنا یہ وابیا کا کام ہے اور ذاتی اتائی بے نیاز اور محتاج کی تمیز کر کے ذاتی طور پر بے نیاز اور ذاتی طور پر محتاج یہ تمیز کر کے توحید و شرک ثابت کرنا یہ مومنین کا کام ہے اور سمجھ نہیں آ رہی یاد لیکن ابھی یہ میرا ایک یہی تقریر خود مالا یقدر علی اللہ وما یقدر والا ہے انسان یقدر والا ہے خلق اس پر ایک علیحدہ گفتگو ہے میرے پاس ابھی ہاں بالکل دانت کھٹے ہو جائیں اور بولنے کی جرت ہی نہ رہے کسی میں لیکن اس مسئلے کی مناسبت سے اتنا کافی ہے سمجھ نہیں آ رہی اتنا کافی ہے میرے بھائی تو ہم الحمدللہ وسائل بدل سکتے ہیں خدا نہیں بدل دے کیونکہ ہم چھوٹا بڑا خدا کہتے ہی نہیں مانتے ہی نہیں خدا میں چھوٹا بڑا نہیں ہو سکتا ذہن میں رکھنا ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ چھوٹا خدا ہے اور بڑا جب کہتے ہو لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا مطلب ہے نہ اس کا کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی وہ ایک ہی ہے اور اے لیکن رہا تدبیر کا کام وہ بڑے کام تدبیر میں تدبیر اللہ تعالیٰ بڑے کاموں کی تدبیر کے لیے فرشتے بنا رکھے ہیں فل مدبرات امرا جب اس ذات پاک نے تدبیر تم اب تمہارے لیے تمہارے سپرد کر رکھا ہے کئی چھوٹے کاموں کو کئی کاموں کو تمہارے سپرد کر رکھا ہے چھوٹے کام پھر بڑے بادشاہ کے سپرد ہیں اسی طرح جب اوپر باری آ جاتی ہے باطنی نظام میں تو اللہ نے فرشتوں کو تدبیر کا کام دیا ہوا ہے سمجھ نہیں آ رہی تو جب تدبیر کا کام اس نے دیا ہوا ہے مخلوق کو لیکن وہ اب اتنا یہاں پر کہنا پڑے گا کہ مخلوق کے سپرد چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا ہو مجازن تدبیر یہ کرتے ہیں حقیقت میں وہ کرتا ہے وہ بولم رے ان کی تدبیر اذن کے ساتھ ہے وہ اذن جو دے مشیت ہے تو کر سکتے ہیں ورنہ اب بولو مرے کہ ہماری مشیت چاہے زندہ ہوں چاہے چلے گئے ہوں ہمارا چاہنا جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی مشیت کے تابع ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وما تشا اون اللہ یشا اللہ رب العالمین فرمایا تم نہیں چاہو گے مگر جی، مگر اللہ کی مشیت کے وقت میں جس وقت ادھر سے مشیت ہوگی تو تمہاری مشیت پیدا ہوگی ورنہ نہیں اس کا مطلب ہے مخلوق کی مشیت مشیت باری تعالیٰ کے تابع ہے بولو بولو بولو بولو تو مخلوق کی تدبیر اللہ کی تدبیر کے تابع ہے مخلوق کا دینا رب کے دینے کے تابع ہے مخلوق کا کرنا اللہ کے کرنے کے تابع ہے سب کچھ جب اس کے تابع ہے تو یہ تابع ہونے والی بات جو ہے تھا ہے نا میرے بھائیوں یہ تابع ہونے اور اس کی مشیت کے تابع ہونا اور مشیت سے آزاد نہ ہونا یہی مومنین کا عقیدہ ہے مشرقین کہتے تھے نہیں چاہے وہ مشیت کرے یا سمجھ نہیں آ رہی سن لے ادھر ایک دلیل پیش کرو اس کی پرانے مجید میں آیا تفاسیر میں آیا پرانے مجید اور تفسیروں میں آیا کہ مشرقین کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہم کھانا کھلاتے اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت کرتے اس کی اب اللہ تعالی نے اس کا جواب نہیں دیا اس طرح کہ ان کو اس بات میں غلط قرار دیا ہو کہ نہیں یہ بات غلط ہے تمہارا چاہنا ہو رہا ہے میرا ہو رہا ہے بات کو سمجھنا لیکن اللہ تعالی نے اتنا فرما دیا فرمایا یہ زن کے پیچھے چلتے ہیں گمان کے پیچھے چلتے ہیں اب کیوں ہاں،, ہاں کہیں ایک مقام پر فرماتا ہے ان کو اللہ پوچھے گا قیامت کے روز اچھا اب بات کو سمجھنا وہ کیوں ایسا تفسیروں میں لکھا ہے وہ استحزا اور مذاق کے طور پر یہ بات کرتے تھے سمجھ نہیں آ رہی وہ مزاق کرتے تھے اگر اللہ چاہتا تو پھر اسی کھلا لیں یعنی کی مطلب ساڈا کھلانا جڑا ہے نا یہ جڑا تھی آدھے ہو اللہ چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے <laughs> پھر وہ نہیں چاہتا تا تاج نہیں کھلانے چاہتا تو کھلا لیں مذاق کے طور پر استحزان کہتے تھے سمجھ نہیں آئی بات کی اعتقاد میں ان کے نہیں تھا کیونکہ اعتقاد میں تھے ایک تھا کہ یہ چھوٹے خدا ہیں ان کی اپنی مشیت ہے لیکن چھوٹے کاموں میں توجہ نہیں کی ان کی مشیت مستقل ہے لیکن چھوٹے کاموں میں رب کا چاہنا بڑے کاموں میں ہے ان کا چاہنا چھوٹے کاموں میں ہے معلوم ہوا وہ مشیت ہی مستقل سمجھتے تھے ارادہ ہی مستقل سمجھتے تھے ہاں جی اور پھر سارا سمجھ نہیں آئی بات کی چاہے وہ فرشتوں کو کے لیے اعتقاد رکھتے تھے کسی نبی کے متعلق رکھتے تھے تو یہ اعتقاد اسی وجہ سے شریک بھی کہتے تھے اور معبود بھی کہتے تھے بولتے نہیں یار پانی بیٹھ لینا ٹوٹی کا پانی لو پکارتے دعا استغاثہ وہ بھی کرتے ہیں اور دعا استغاثہ ہم بھی کرتے ہیں کفار مکہ بھی کرتے تھے کیا مطلب فریاد رسی کے لیے کسی کو بلانا وہ ظاہری لوگوں سے کہتے ہیں کرو کہتے ہیں کرو تو دعا استغاثہ تو ہو گئی لوگوں کو کسی کو پکارنا مدد کے لیے مصیبت کو ٹالنے کے لیے یہی دعا استغاثہ ہے لیکن اب فرق کرنا پڑے گا ہمارے نزدیک کسی کو فریاد رسی کے لیے پکارنا اس کو بے نیاز بے پرواہ سمجھ کر مستقل سمجھ کر چاہے چھوٹا سمجھ کر اس کو پکارا جائے یعنی چھوٹے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا شریک سمجھ کر اس کو پکارا جائے تو یہ شرک بن جائے گا یہ مشرقین کا کام تھا وہاں بھی وہ یہ ذاتی اتائی کا فرق نہیں کرتا وہ کہتا ہے چھوٹے بڑے کام مشرقین کی طرح وہ وہ پکار لیتا ہے اس کے نظریے کے مطابق بھی پھر شرک لازم آئے گا سمجھ نہیں آئی بات کی اگر توحید ہوگی تو صورت میں تو دعائیں کیا کہ پکارے مصیبت رفع کر دور کرنے کے لیے ہاں جی داد رسی کے لیے پکارے فریاد رسی کے لیے لیکن جناب سمجھے مخلوق سمجھے محتاج سمجھے اللہ کا محتاج تو پھر بن جائے ہر کام کے اندر تو پھر سمجھے کہ یہ بن جائے گا جناب جی مومن اگر اس کو شریک اور بے نیاز سمجھ لے تو یہ بن جائے گا مشرق دعائے استغاثہ جو عبادت ہے وہ فوب وہ فریاد رسی کی پکار ہے وہ فریاد رسی کی پکار ہے جو خدا سمجھ کر کی جائے کیا سمجھ کر خدا سمجھ کر کی جائے اب دعا استغاثہ کی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں وہ جو کہہ رہا ہے وہی دو زمان دعا تو ہے دعا عبادت اسی کو دعا عبادت کہتے ہیں جو میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں کہ پکارنا مصیبت کے وقت پکارنا مصیبت کے وقت لیکن خدا سمجھ بولو بولو بولو کیا سمجھ کر یہ سمجھنا کہ اس کے بعد کوئی نہیں یا سمجھنا اس کے ساتھ کوئی نہیں اب بولو مرے یعنی آخری سمجھنا کیا سمجھنا یا نہیں کہنا یہ سمجھنا بعد کوئی نہیں یہ سمجھنا ساتھ کوئی نہیں آخری سمجھنا یہ یہ عقیدہ جب ہوگا اس وقت شرک آ جاتا ہے وہ دعا عبادت بن جاتی ہے وہی الزمان لکھ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو لکھ تو گیا ہے کیونکہ اس کھوتے کے ذہن میں وہی بات ہے ہاں جی وہ کھڑی ہے دعا استغاثہ اچھا اڑے وقت میں پکار لیا شرک ہو گیا لیکن شکر ہے پھر وہ بھی یہ بھی اتنا تو لے گیا کہ استقلال کے ساتھ لیکن آگے پھر کھچ بڑھ رہا ہے اللہ کے ساتھ وہ نام مرادہ میں آگے چل کر یہ ان کی وہ جو ہے نا وہ ساتھ سے شرک بنا لینے کو نکالتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی مثلا میں کہتا ہوں یا اللہ مدد کری یا رسول اللہ مدد ساتھ ہی پکار لیا شرک نہیں ہو سکتا کیوں رسول کو وسیلہ سمجھتا ہوں خدا کو کرنے والا فائل حقیقی سمجھتا ہوں بولم رے چاہے ساتھ پکار رہا ہوں شرک نہیں بولتے نہیں یہ لانا تیر پر پڑی ہوئی ہے فدوں پر فدوں پر کاش یہ پیدا نہ ہوتے بولتے نہیں ابن تیمیہ سے لے کر یہ سارے پیدا ہی نہ ہوتے اب بات کو سمجھنا میرے بھائی دعا عبادت سمجھ لی دعائیں لغوی سمجھ لی یہ اس خبیص کی تقسیم ہے تقسیم صحیح ہے دعا مطلق ندا کے معنی میں دعا مطلق ندا کے پکار کے معنی میں ان کے نزدیک تو یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے وہاں بھی آج والے تو اتنے بے وقوف کے بچے ہیں یہ اس کو بھی شرک وہ پکار لیا شرک ہو خیر یہ تقسیم ہے دعا کی اب اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں پکارنا شرک پکارنا شرک متلقن پکارنا شرک اس نے تقسیم کیا نا وحید الزمان ہے اسی وجہ سے وہ آپ بھی کہتے ہیں یہ ہمارے مذہب سے پھر گیا یہ حقیقت میں انفی تھا <laughs> اندر سے انفی تھا یہ اوپر اوپر سے واپی بنا تھا یعنی کیا مطلب کہ اگر کسی سے یہ کوئی سمجھ کی بات سنتے ہیں نا یہ کہتے ہیں یہ ادھر سے ہوگا سمجھ نہیں آ رہی یار اور جب مکمل لانت ہو اور بے سمجھی کی جہالتیں ہماکتے اور پکے ہوں کہتے ہیں اے ہے اصل واپی سمجھ نہیں آ واقعی بات ان کی ٹھیک ہے اب ہم میرے بھائیوں وہ پکار کو شرک سمجھتے ہیں اور پھر خصوصاً یہاں آیاتیں پڑھتے ہیں وان لل مساجد فلا تدعو مع اللہ آحدہ مسجد اللہ کے لیے ہیں یہ ان کی مسجدوں پر لکھی ہوتی ہیں آیتیں مسجد اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو کسی کو مت پکارو اب جب یہ آیت پڑھ لی نتیجہ نکال لیا اس سے مقصد لے لیا کیا کہ بابا پکارا تو شرک شرک شرک شرک لہذا تم پکارتے ہو شارے شریک ہوگا یا رسول اللہ یا غوث اعظم دستگیر صاحب مشرق ہوگا اب بات کو سمجھنا اس کا موٹا جواب جو دینا چاہتا ہوں سب سے پہلا موٹا جواب اس کا وہ تحیات ہے اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی یہ سب سے کبھی کیونکہ متواتر چیز ہے اور متواتر کے ساتھ کی کوئی دلیل نہیں ہوتی مسجد میں نماز کے دوران نماز میں پکارنا اور رسول اللہ کو پکارنا سلام علیہ کا ایو نبیوں کے ساتھ اے نبی تم پر سلام آپ پر سلام ہو بات نہیں سمجھے آگے جتنے سیگے ہیں وہ غیب کے ہیں یہاں آ کر خطاب کا سیگا سمجھ نہیں آ رہی السلام علیکم کسی نبی کو نماز کے اندر پکارا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے ایک واحد ذات مستفیٰ ہیں جن کو نماز کے اندر پکارا جائے تو نماز کامل ہوتی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے بولو کیا ہے محدث سے حجر اسقلانی اسکلانی کی فتح الباری نکال رہا ہوں فین قیلا فین قیلا کیفا شور احاد لفظ وہ خطاب بشرن ماں کون ہی من ہی جن ہو فصلات فل جواب من سے امام ابن حجر اسکلانی شافی رحم اللہ بخاری شریف کی شرح میں سوال کر رہے ہیں اگر کوئی کہے یہ خطاب یہ پکار السلام علیکم کا کے ساتھ کیوں ہے حالانکہ بشر کو پکارنا بشر کو خطاب کرنا نماز کے اندر ممنوع ہے پھر کیوں پکارا جا رہا ہے آپ فرماتے ہیں یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے کیا مطلب یہ وہ کام ہے جو باقی بشروں کے لیے نہیں کسی نبی کے لیے نہیں یہ صرف حضور کے لیے خاص ہے بس بولتے نہیں اچھا بات کو سمجھنا ہوئے یہ حضور کی یہ خطاب حضور کی خصوصیات میں سے ہے اب اس سے بڑے امام کا حوالہ دوں توجہ نہیں کی امام ابو عبید قاسم بن سلام کس مرد کا نام آیا میرے بھائی ان کی ہے غریب الحدیث یہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں امام بخاری ان سے حدیثیں لیتے ہیں امام احمد کے بھی ساتھی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ان کی تاریخ اگر نکالیں تو حیران رہ جائیں گے اب اس امام کا حوالہ دے کر بات کرتا ہوں توجہ ہے یہ خطاب ہو رہا ہے خطاب ہے حضور کی خصوصیت ہے شرح مشکل الاثار امام تحاوی رحمہ اللہ کی امام تحاوی رحمہ اللہ جو دو سو انتالیس ہجری میں پیدا ہوئے تین سو اکیس ہجری میں وفات پائی کیا مطلب تیسری صدی کو بھی پایا ہے اور چوتھی کو بھی جس طرح امام بخاری حدیث کی کتاب لکھی امام بخاری نے حدیث کی کتاب لکھی اپنی سندوں کے ساتھ اسی طرح انہوں نے لکھی یہ شرح مشکل آزار ہے شعیب اور نوت کی تاکیق کے ساتھ چار سو اکاون سفا جلد نمبر نو اس میں کیا فرماتے ہیں ان کی بات آگے بھی چل کر کروں گا یہی اسی مقام سے لیکن اس وقت بات حوالے میں آ گئی ٹکانے پہ آ گئی کرتا ہوں فقال قائل ان يجوز ان يكون نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو بعد وفاته بہادا هذا ہی بے کما کانا جو خاتا وہ فی فرماتے اگر کوئی موترے دے اعتراض کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے کیسے خطاب کیا جا رہا ہے ان کو کیسے پکارا جا رہا ہے ان الفاظ کے ساتھ جن الفاظ کے ساتھ آپ کو زندگی حیات ظاہری میں پکارا جاتا تھا یہ سوال کرتے ہیں جواب دیتے ہیں فکان جواب نہ لہو فی زال کا جل ہی ان انا عبید دل عن ابن عینت بات آگے چلی گئی آگے چلی گئی ابو عبید سلام قاسم بن سلام سے بھی اوپر نکل گئی سمجھ نہیں آ رہی امرے امام سفیان بن ہو کون ہوئے ہوئے ہوئے امام بخاری کے شیخ کے شیخ استاد کے استاد امام شافعی کے استاد بولتے نہیں امرے چی حدیث کی کتابیں کھولو گے نا تو چھ کی چھ کے اندر چھ چھ مکمل چھ کتابیں پوری چھ کتابیں جو حدیث کی ہیں اگر وہ کھولو گے اگر ان کے اندر سفیان بن اجینا کا نام ایک نہیں سینکڑوں جگہ پر نہ آئے تو پھر کہنا یہ وہ سفیان بن اجینا ہے وہ فرماتے ہیں ان مما جل اللہ تعالی بہی رسول صلی اللہ علیہ ان یسلم علیہ بعد وفادہی کما کان یسلم علیہ فی حیا سفیان بن اجینا کہہ رہے ہیں ان سے نقل کر رہے ہیں توجہ ذرا ان سے نقل کر رہے ہیں ابو ابو عبید قاسم بن سلام پھر ان سے نقل کرتے ہیں ان سے نقل کرتے ہیں امام ابو جعفر تحاوی رحمہ اللہ پھر ان سے آگے نقل کرنے والے توجہ رکھنا ذرا تلخیص کی ایسی کتاب کی امام ابو ولید باجی رحمہ اللہ مالکی نے امام ابول ولید باجی جنہوں نے المنتقا شرح معتا مالک لکھی ہے انہوں نے انہوں نے اختصار کیا اسی کتاب شرح مشکل لاسار کا انہوں نے بھی یہ بات نقل کی ہے پھر ان کے بعد امام ابول محاسن حنفی نے المعتصر من المختصر کے اندر ہے ہاں جی جو پھر اس کی تلخیص ہے تلخیص دل تلخیص ہے تلخیص در تلخیص ہے اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے وہ کیا کہ فرمایا فرمایا سفیان اینا نے پھر سب نے بعد میں ان کی تصدیق کی اور پسند کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ تعالی نے عزتیں بخشی ہیں شانیں بخشی ہیں ان میں سے ایک شان یہ ہے آپ پر ویسے ہی سلام کرنا پڑتا ہے جیسے آپ پر زندگی میں سلام کیا جاتا تھا سمجھ نہیں بس اب خصوصیت مطلب کیا ہے انہوں آندے سرکار کی خاص شان نماز میں یہ بھی ذہن میں رکھنا یہ بات بھی نماز کی ہو رہی ہے کہ نماز میں کسی اور کو پکارنا جائز تم حضرت ابراہیم کو پکارو نماز ٹوٹ جائے گی حضرت کلیم کو پکارو نماز لیکن سید لمبیا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو تو بعض اماموں کے نزدیک ٹوٹ جائے گی الٹا نہ پکارنے سے ٹوٹے گی اب یہ پکار ہے اور سلام کے لیے پکار ہے کس کے لیے سلام کے لیے پکار ہے میرے بھائی حضور کی بارگاہ میں سلام کر رہے ہیں اور ان الفاظ کے ساتھ اور اب سمجھو ذرا یہ الفاظ السلام علیکم کا نبی خطاب کے ساتھ توجہ ذرا کس کے ساتھ خطاب کے ساتھ جتنی احادیث مبارکہ میں جو احادیث مبارکہ معتبر شمار ہوتی ہیں یعنی جن احادیث مبارکہ سے چار امام شریعت کے بلکہ شریعت کے جتنے امام پہلے گزرے ہیں امام سفیان سوری کو بھی ملا لو سفیان بن اجینا کو بھی ملا لو عبداللہ بن مبارک کو بھی ملا لو خیر عبداللہ بن مبارک تو ہمارے امام کے مقلد تھے جیسے سیجر و علام نوبلا کے حوالے سے تقلید کے موضوع میں بیان کر چکا ہوں خیر جتنی معتبر حدیثیں ہیں جن کو آئمہ کرام نے لیا اور اپنی کتابوں میں اتحیات لکھا ان سب حدیثوں میں یہی کچھ ہے السلام علیکہ علیہ کا بخاری شریف میں ہے تو السلام علیہ کا یو النبی مسلم میں ہے تو السلام علیہ کا النبی نسائی میں ہے تو السلام علیہ کا النبی ہاں جی ابن ماجہ میں ہے ترمزی میں ہے جتنی حدیث کی کتابوں میں ہے سب کے کون سے لفظ ہیں السلام علیکم کا ہن نبیو اور اس بات کو سمجھنا یہ ایسا سلام ہے ایسے الفاظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ اور یہ تحیات کتابوں میں لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں مسلم شریف میں ہے حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ یہ حضرات حدیث کی کتابوں میں فرماتے ہیں فرمایا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہاں جی یہ اتحیات سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی آیتیں سکھاتے تھے سمجھ نہیں آئی مسلم مسلم کی مسلم کے حوالے سے پڑھتا ہوں کس کے والے سے بولتے نہیں مولے سے ایک سو تہتر سب ہیں ہاں ایک سو تہتر سب ایک سو عربی میں ایک سو تہتر سمجھ نہیں آ رہی میرے بھائی ہاں ایک سو تہتر سے شروع رہا کم اور آگے جا رہا ایک سو چوہتر پر حضرت ابن عباس کی گیا چوہتر ایک سو چوہتر پر انتا حسن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشاہد کما سورہ من القرآن فرمایا تشاہد ہمیں حضور ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے قرآن مجید کی اب صحابہ کرام کو سکھاتے تھے اس کا مطلب ہے تمام صحابہ اسی طرح سیکھ گئے یاد کر گئے حضور نے پڑھا دیا بات نہیں سمجھ آئی اب سنو بھائی ذرا میں ایک حوالہ بڑا عجیب عظیم دینا چاہتا ہوں ہاں جی امام ابن الملکن جو امام ابن حجر اسکلانی کے استاد ہیں ان کی کتاب البدر المنیر فی تخریج الحادیث ولاثار الواقع فی شرح کبیر یہ جلد نمبر ہے چار اتیات والی حدیث پاک یہ جی لائے ہیں تو اس کے تحت فرما رہے ہیں قد من اول ما شرع الرافعی فی تشاد لاہ خم خمس تشہدات احدها تشہد ابن عباس ثانیہ تشہد ابن مسعود ثالثہ تشہد عمر راب تشہد ابن ای سو تشہد جابر وباقی منها ثمانی تشہدات اخر آپ فرماتے ہیں پانچ اتحیات امام رافی نے ذکر کر دیا اب تک آٹھ آگے میں کرتا ہوں تشاؤ دیب نے عباس پہلا انہوں نے امام رافی کو گنے پانچ تشاؤ دیب نے حتر حضرت ابن عباس والا تجات حضرت ابن مسعود والا تجات حضرت عمر والا تجات حضرت کے حضرت عبداللہ ابن عمر والا حضرت جابر والا یہ پانچ ہیں یہ پانچوں جتنے بھی ہیں نا سب کے اندر السلام علیہ کا آگے پھر چلتے ہیں آٹھ اور یہ ذکر کر رہے ہیں ان کو یہ کون کون سے سابق کے ابو موسا شری کا حضرت سیدہ عائشہ پاک کا حضرت سامورہ بن جندب کا حضرت مولا علی مشکل کشا کا حضرت عبداللہ بن زبیر کا حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا حضرت سلمان فارسی کا حضرت ابو حمید الساعدی کا آگے انہوں نے حدیثوں کے ساتھ ذکر کیا صرف ایک روایت ضعیف ہے جی آگے آ رہی ہے ابو ابو حمید الساعدی اس کے واقعی واقعی جو ہے نا وہ حدیث کے باب میں کمزور شمار ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے کے اندر تھڈوں سلام نبی پاک دے ہے ہی نہیں ہاں جی وہ اتنا ضعیف روایت ہے اسی وجہ سے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس سے پہلے جو سات ہے نا سات کے اندر کوئی ضعیف روایت کوئی روایت حسن ہے کوئی صحیح ہے ہاں جی ان سب کے اندر السلام علیہ کا ایو ہے آ, سات ایا اتحیات وہ ہو گئے پانچ وہ پانچ اور سات بولو اب یہاں پر بات کو سمجھنا ہے ایک مسئلہ بتاتا ہوں یہاں ایک مسئلہ بتاتا ہوں امام بحقی نے سونا نے کوبرا کے اندر کیا بولتے نہیں امام بحقی نے کبرا کے اندر اما عائشہ کا جو تشہد نقل کیا ہے مختلف روایتیں ہیں ایک روایت ہے اس کے اندر ہے السلام علیکم ایوہ النبیو نبیو پھر آگے روایت ہے اس کے اندر ہے پھر السلام علیکم ایوہ النبیو نبیو بات کو سمجھنا اچھا یہ دو سندوں کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے اور لیکن جو اما عائشہ سے نقل کرنے والے ہیں وہ حضرت عبد الرحمان حضرت محمد بن قاسم ہیں محمد بن قاسم ہیں جو اما عائشہ پاک کے بھتیجے ہیں بات کو سمجھنا اللہ قاسم بن محمد محمد بن قاسم الٹ کہہ گیا ہوں قاسم بن محمد ہے یعنی حضرت محمد سیدنا ابو بکر کے بیٹے تھے ان کے بیٹے ہیں حضرت قاسم یہ بہت بڑے امام جلیل القدر تابعی ہیں حضرت سیدہ اما ایشا پاک کے کیا لگ گئے بھتیجے بولو بولو اچھا ایک روایت اس میں آ رہی ہے اس کے اندر اما عائشہ کے الفاظ ہیں السلام علی النبی و رحمت اللہ ہے کیا لفظ ہیں اب یہ حافظ ابن بلق ابن ملقن جو محدث ہیں نا انہوں نے وہ سلام اما عائشہ کا اس اس کو کو ذکر یعنی پیش ہی نہیں کیا اس کو ذکر ہی نہیں کیا اس کیوں وہ سمجھتے تھے کہ یہ الفاظ کوئی راوی کا ہیر پھیر ہے اما عائشہ کے جو صحیح الفاظ ہیں وہ السلام علیکہ یو نبیوں کے ہیں کیوں کہ جب رسول اللہ ایسے پڑھاتے تھے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت تو اما پاک نے اسی طرح اسی سلام کو اور اسی اطائیت کو یاد کیا ہوگا کہ اپنی طرف سے لفظ نکال لیا ہوگا تو پھر جب تین روایتیں آ رہی ہیں دو میں السلام علیکہ ایو النبیو ہے ایک میں السلام و نبی ہے تو حافظ ابن ملکن نے فیصلہ کیا کہ دو کو ماننا ہے ایک کو چھوڑنا ہے وہ راوی کا وہاں میں چھوڑ دیا سمجھ یہ دیکھو میں پڑھ کر دکھاتا ہوں اسی حافظ ابن ملکن رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی اس البدرم یہ ہے اما تشہد عائشہ فرواہ الحسن بن سفیان فی مسند ہی یہ ایک اور حوالہ آ گیا ول بے حقی اور آگے بے دن دن من حدیث القاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق قال علمتنی عائشہ تو هذا تشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ نے فرمایا یہ رسول اللہ کا تشہد ہے قاسم میں تجھے سکھا رہی ہوں اتحیات وسلمات ٹھیک ہے ایک اب وہ واقعی والی روایت رہ گئی وہ کل ادم ہے اس میں تو ذکر ہی نہیں ہے نا نہ السلام والا نبی ہے نہ السلام علیہ ہے ہے یہ تو سراسر ہی وہاں ہے نا باطل ہے نا سمجھ نہیں آ رہی بات کی وہ تو سراسر وہاں میں راوی کا غلطی لگ گئی اس کو بس یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہ ہوا اتنے بڑے امام کا حوالہ دے کر مسئلہ حل کروا دیا کہ اس روایت کو انہوں نے قابل اعتنا سمجھا ہی نہیں ہے خبریں اس کو اہمیت نہیں دی انہوں نے اسی وجہ سے اسی ایک کو روایت کو ذکر کر دیا سمجھ نہیں آئی پھر اور سنو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تحیات مسلم شریف میں ایک بات ذہن میں رکھنا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول کا جو عطا ہے نا وہ چھ کی چھ حدیث کی کتابوں میں آئے ان کے علاوہ باقی جتنے ہیں یا وہ چھ میں نہیں یا بخاری میں نہیں سمجھ نہیں آ رہی اور بولو مرے مثلا مسلم میں ہے اور کسی میں یہ واحد اتحیات ابن مسعود کا ہے جس کو پسند کیا ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے اور اسی کو امام بخاری نے پسند کیا ہے حالانکہ شافعی ہیں امام بخاری شافعی ہیں مستحد منتصب ہے لیکن منسوب تو شافی کی طرف ہوتے ہیں الحتا کے اندر یہ نواب صدیق لکھ رہا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی اتائییات کو پسند کیا ہے جس کو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے پسند کیا وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے ادھر دیکھ امام ہیں چار اتیات ان میں تین چلتے ہیں ایک ہے اتائیت حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہ ہے ہمارے امام اعظم ابو نیفا کے پاس تم ہم جو پڑھتے ہیں وہی ہے ایک ہے حضرت ابن عباس والا وہ ہے حضرت امام شافعی کے پاس ایک ہے حضرت عمر والا وہ ہے امام مالک کے پاس اور جو ہمارا سیدنا ابن مسعود والا ہے امام احمد نے بھی اسی کو پسند کیا اور بولو اب تین اتحیات ہو گئے اور چار امام ہو گئے دو ایک طرف باقی ایک ایک طرف سمجھ نہیں آ رہی دو کون سے ایک طرف امام اعظم امام احمد بن حنبل یہ ایک طرف ہے کون سا ان کا تعاج آتا ہے سید نائب نے بول بولو جتنے امام ہیں وہ سب اسیت السلام علیہ نبیو کسی شریعت کے امام نے اس لفظ کو چھوڑا نہیں ہے وہ بولتے نہیں پورے چیلنج کے ساتھ بلکہ عجیب لطف کی بات سناؤں وہابیوں نے بھی اسی کو پسند کیا وہابیوں سے پوچھو کون سا اتیا یاد پڑھتے ہو یہ اراؤدت الندیا ہے نواب صدیق حسن بھوپالی کی اس کے اندر بھی ابن مسعود والا لکھا ہے یہ ہے دو نہار المشرق صفحات الازہار یہ ہے محمد بن اسماعیل امیر سنعانی کی یہ بھی جناب بھابھیوں کا ہاں جی بھابیوں کا ایک فرد سمجھو ہاں جی وہابیوں کے ساتھ کا ایک چیلا یہ بھی ہے تو یہ چیلا ہے یا گرو ہے بہرحال اس گرو نے بھی اس کتاب کے اندر اور اس اس کا متن ہے صفحات الازہار وہ ہے علامہ حسن بن احمد جلال کا ان کے اپنے ہی مشتحد ہیں اور اپنے ہی شرح ہیں اپنے متن ہے اپنا ہی سارا کچھ ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اسی عطایات حضرت سیدنا ابن مسعود کو پسند کیا ہے اور یہ نواب وحید الزما کی درحتی جو پڑی ہے میرے پاس اور اپنا اور کدھر گئی ہوئے یہ دیکھ یہ نواب جب نواب صدیق حسن بھوپالی کا بیٹا تھا نور الحسن خان اس نے لکھی ہے عرف الجادی عرف الجادی من جنا نے ہادی الحادی ہاں جی جادی کہتے ہیں زعفران کو عرف کہتے ہیں خوشبو کو زعفران کی خوشبو ہادی کی ہدایت سیرت کے باغوں سے بلے بلے بلے بلے اس نے بھی اتحیات حضرت ابن مسعود والا لکھا ہے آگے جو نواب ہے وہ دوسرا ہاں جی تو گھر دیکھ کے جتنے بھی لکھ رہے ہیں اتحیات سارا کون سا چل رہا ہے سب کے پاس یہی چل رہا ہے اب جب چلتا یہ ہے تو وہاں بھی ادھر یہ ڈنڈی مارتے ہیں جب ان پر اعتراض ہوتا ہے پھر کیوں پڑھتے ہو وہ نامراد السلام علیکم نبی کہتے ہو تم تو کہتے ہو پکار شرک ہے تو کیوں پکار رہے ہو وہ کہتے ہیں ہم نقل کر رہے ہیں حکایت کر رہے ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے سلام اپنی طرف سے نہیں بھیجتے میں نے کہا فدو کا بچہ پھر ایسا کر تو یوں ہی کہہ دے کہ اول سے آخر تک ہم نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں پڑھتے اس لانتی کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ نماز کے اندر جو ذکر ہے سن لو اے جتنے اذکار ہیں جتنے ذکر ہیں قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دو وہ تلاوت کی نیت ہوتی ہے اس کو چھوڑ دو جتنے اذکار ہیں ان کے اندر نیت ہوتی ہے کہ میں اپنی طرف سے رسول اللہ کی اتباع میں کر رہا ہوں ورنہ سواب نہیں ہوگا اجر سے ماروں کیونکہ اپنی طرف سے تو کیا نہیں سمجھ نہیں آ رہی مثلا اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرم کہتا ہے درو شریف پڑھو اب کوئی کہا ہے کہ جی میں درو شریف نہ اللہ تبارک و تعالی کی بات کو نقل کرتا ہوں اپنی طرف سے میں سرکار پر درود نہیں بھیجتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی اس کا کیا درود لکھا جائے گا ذکر اپنی طرف سے خیر اس بے وقوف سے کہو بے وقوف کا بچہ یہ پھر تیرا ذکر شمار نہیں ہوگا اگر ذکر اپنی طرف سے نہیں کرتا سلام نہیں بھیجتا تو یہ سلام اپنی طرف سے تیری طرف سے اسی وقت ہوگا جب اپنی طرف سے بھیجے گا خیر ہم اس اس, اس کا اور جواب اب دینا چاہتے ہیں جس سے اس کو فرار نہیں ہوئے بالکل بھاگ نہیں سکے گا لاجواب ہو جائے گا سمجھ نہیں آئی وہ کیا میرے بھائی جو اس کو میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ بخاری شریف کی حدیث پاک پیش کرتے ہیں السلام علیکم ایو نبی ہو تم پر سلام ہو ہے نبی جب ہم کہتے ہیں نا تم پکار رہے ہو سلام نماز کے اندر پکار رہے ہو سمجھ نہیں آئی مول نظیر ارود الف والی پہلی جلد لے آنا سمجھ نہیں آئی بھائی وہ جب ایک پھیری مارتے ہیں تو وہی کہتے ہیں حکایت والی بات دوسری پھیری مارتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھو بخاری شریف میں آ گیا صحابی فرماتے ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم السلام علیہ کا نبیو کہتے تھے جب وصال فرما گئے تو السلام علیہ نبی ہم کہتے تھے لیکن سنو بخاری شریف میں اس طرح ہے السلام میں پڑھتا ہوں بخاری شریف کی روایت میرے بھائی کدھر لے گئے مرو دوسری جلدی دی یہ یہ بخاری شریف کے کتاب الاستعذان میں ہے کتاب السلاد میں نہیں کتاب الاستعذان میں ہے باب الاخذ بل مسافہ مسافہ کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو پکڑنے کا ایک باب ہے بخاری شریف میں بھابھی تو ایک ہاتھ لیتے ہیں نا بھابھی مسافہ کیسے کرتے ہیں ایک ہاتھ سے بخاری میں ہے دو ہاتھوں سے پکڑنا سمجھ نہیں آ رہا بولتے نہیں مسافا کتنے ہاتھوں میں ہے کتنے ہاتھوں سے بخاری شریف کی حدیث پڑھتا ہوں سمے ابن مسعود سمعت ابن مسعود یقول علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دیا سکھایا اتحیات و کفی بین کفے کف ہے میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسافہ فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی ہو سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ آگے کیے معلوم ہوا سرکار کی سنت ہے دو ہاتھوں سے مسافہ کرنا اللہ ان کو تو سکھا رہے تھے نا دو ہاتھوں سے کیا تاکہ یہ سیکھ جائیں کہ مسافہ دو ہاتھوں سے ہوتا بولتے نہیں لکھ لانا تو ہابی دے یہ نظر نہیں آتا پر انہیں سڈے الٹ چلنا نا الٹ چلنا ہاں ہے میرے تو خطرہ رہ رب ایک ہو سکتا وہ آخر دو آ کفی بئی نہ کفا یہ میرا ہاتھ ان کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا کما یو المن یسورا من القرآن جیسے سورا قرآن کی صورت سکھاتے تھے مجھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتتا یاد مجھے سکھایا الفاظ آ گیا تیاد اللہ وسلمات و طیبات السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا عباد اللہ الصالحین اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا یہ ہم پڑھتے تھے جبکہ وہ ہمارے اندر موجود تھے فلما کوبیبہ جب آپ مثال فرما گئے تو قلنا السلام ہم نے السلام کہا آگے امام بخاری فرماتے ہیں یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب بات کو سمجھنا وہ بہابی کہتے ہیں دیکھو بخاری شریف میں آ گیا کہ صحابہ نے بدل لیا السلام نبی کہتے تھے یہ ایک جواب تھا ان کا ہم نے سوال کیا بھی تم پڑھتے ہو بات کو سمجھنا تم پڑھتے ہو السلام علیکم خیر ہے ہلکے ہو گئے ہو اگر صحابہ نے بدل لیا تھا تو تم کیوں نہیں بدلتے اور سمجھ نہیں آئی مرے بھابی نو پوچھو فون کر کے یا سامنے مل جائے بھابی جی مینو اتنا ہی یاد نہیں آتی ذرا سکھایا جی انہیں فٹ سکھایا جسل آئے نا سلام کا اتے آخیا جی مولوی جی ٹہریا جی یہ تھی سلام پکار کی جانے جی نماز پکار تے شرک نزدیک خصوصاً نماز خیر ہل گئے جی انہیں آخنا انہیں یا تے ڈنڈی مارنی آ کہ جی اسی اون جی نقل کرنے ہاں اپنی طرفوں وہ نہیں بھجتے اچھا جی اپنی طرف سے نہیں بھیجتے تو پھر یہ بتا بخاری شریف ہو بخاری شریف میں یہ تبدیلی کیوں آئی ہے اگر اپنی طرف سے نہیں کہنا تھا اللہ نے جو سلام کہا اس کو صرف نقل کرنا مقصود ہے اس کو زبان سے ادا کرنا مقصود ہے تو پھر تبدیل کیوں ہوا وشال کے بعد تبدیلی یہ جو بتا رہا ہے تو یہ کیوں ہے اس کا مطلب ہے تبدیلی بتاتی ہے السلام علی نبی کی تبدیلی جو وہابیوں تم کہتے ہو کہ ادھر ہے اور بخاری میں واقع لکھا ہوا ہے تو السلام علیہ کا ایونا کی جو السلام علی نبی یہ تبدیلی کیوں آئی جی وشال ہو گیا تھا تو پھر تو یہ پکار نہیں ٹھیک اس کا مطلب بھابیا تے پھڑیا گیا کہ یہ مطلب یہ نکلیا جنہ چر سرکار حیات ظاہری نال ہے سن حیات ظاہری کے ساتھ تھے پھر پکارا جاتا تھا اس کا مطلب ہے جب السلام علیہ کا یو انبیو کہا جاتا تھا اور جب کہا جاتا ہے پھر پکار کے ساتھ ہے اور اپنی طرف سے ہے اس وجہ سے اب جب اپنی طرف سے اور پکار کے ساتھ ثابت ہو گیا تو ظالم پھر خیر ہے کیا ہوا کہ ادھر تبدیلی بتا رہی ہے کہ نقل نہیں اپنی طرف سے کہنا ہے اللہ کی طرف سے نہیں اپنی طرف سے کہنا ہے خطاب اپنی طرف سے ہے اللہ کے خطاب کو بتانا نہیں ہے یہاں اپنی طرف سے خطاب کر کے عرض کرنا ہے السلام نبیو یہ تبدیلی یہ بتا رہی ہے وہ ابھی بھی کہتا ہے کہ جی وہ ایک تبدیلی ہو گئی اچھی آخان گے ٹھیک ہے جی پھر جی تبدیلی ہو گئی تو تبدیلی کیوں ہوئی سی تبدیلی پھر بتاتی ہے کہ سلام اپنی طرف سے ہے سمجھ نہیں آ رہی اگر سلام اپنی طرف سے نہ ہوتا اپنی طرف سے نہ ہوتا پھر تبدیلی کی کیا ضرورت تھی اللہ کا سلام ہے اللہ کا سلام ہے کہے جاؤ چاہے حضور کے وصال کے بعد کہے جاؤ چاہے وصال سے پہلے کہے جاؤ زندگی میں حیات ظاہری میں یا بعد میں جب کرنا ہی اللہ کی بات کو نقل ہے کہ وہ دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے وہ پکار رہا ہے وہ خود خطاب اللہ کو اپنے محبوب کو کر رہا ہے ہم خطاب نہیں کر رہے جب ہم خطاب ہی نہیں کر رہے اپنی طرف سے پھر تبدیلی کیوں تھی معلوم ہوا سلام علیہ میں خطاب جو ہے وہ بندے کی طرف سے ہے یہ اپنی طرف سے کہتا ہے اس وجہ سے پھر یہ تبدیلی کی بات اس روایت میں آئی ہے سمجھ نہیں آ آ گیا مسئلہ اب وہ حکایت والی بات اور نقل والی بات ان کی اڑ گئی کہ تبدیلی مانتے ہیں تو حکایت نہیں اگر حکایت ہے تو پھر تبدیلی کی ضرورت نہیں سمجھ نہیں یار اتنی بات تو سمجھ آ گئی ہے اگر حکایت مانتے ہیں تو تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں اور اگر تبدیلی ہے تو پھر حکایت نہیں ہو سکتی حکایت کی ضرورت نہیں ہے حکایت کی حکایت مانا کسی کی بات آگے نقل کرنا یار آگے بتانا کسی کو وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم السلام علیہ نبی اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی تم پر سلام ہو یعنی ہم نہیں کہتے ہیں نبی اللہ کہہ رہا ہے اے نبی تم پر سلام ہو ہم نہیں اس طرح ہم ہمارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ اسی تمام صحابہ کرام بھی یہی کہتے تھے السلام علیہ کا یو نبی کو پکار میں اپنی طرف سے حضور کو عرض کر رہا ہوں سلام ہو تم بات سمجھ آ گئی کہ نہیں اب میرے بھائی بات کو سمجھنا اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا اب یہ تبدیلی والی بات کیسے آ گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کو عطیات ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت یہ بخاری میں بھی آیا ہے حضرت ابن مسعود کی روایت میں اور مسلم میں آیا ابن عباس کی روایت میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت سب کے اندر تو پھر یہ کیا یہ تبدیلی السلام علی نبی اب یہ بات سمجھنا میرے بھائی اس پر کلام کرتا ہوں پہلے تو یہ سمجھنا کہ اتحیات یہ حضرت امام بخاری کو خود پسند نہیں آیا یہ تبدیلی والا یہ تبدیلی والا اتحیات اور تبدیلی والی بات امام بخاری کو خود پسند نہیں آئی کہ اتحیات میں تبدیلی کی جائے کیوں نہیں پسند آئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں نماز پوری لکھی ہے وہاں پر یہ روایت نہیں لکھی وہاں پر یہی بات کو سمجھنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتحیات یہی ذکر ہے لیکن اگلے الفاظ انہوں نے ذکر نہیں کیے تبدیلی والے امام بخاری نے دو جگہ پہلے ذکر آیا میں سناتا ہوں میں سناتا ہوں حدیث پڑھ کر سناتا ہوں یہ کتاب یہ کتاب الزان ہے کتاب الزان ازان کے ساتھ سلاد ہے اس کے اندر توجہ رکھنا میرے بھائی باب التشاہد فی الاخرہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اس کے اندر کیا فرماتے ہیں وہی حضرت سیدنا عبداللہ عبد اللہ ابن مسعود والی وہی روایت جو آگے کتاب الاستحزان میں وہ تبدیلی کے آگے لفظوں کے ساتھ ذکر کی ہے ادھر وہی روایت ذکر کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر اس کے اندر کتنا ہے فائن گا کل کل تم توجہ اور وہ اگلے الفاظ جو ہیں کہ جب تک ہمارے اندر موجود تھے ہم پڑھتے تھے ورنہ تبدیل کر دیا بعد کے اندر یہ تبدیلی کے الفاظ ادھر بھی نہیں ہیں پھر امام بخاری نے آگے اور باب باندھا اسی کے آگے چند سطر بعد باب یتخیر من بعد التشہد اس کے اندر پھر حضرت ابن مسعود والی وہی روایت ذکر کی ہے لیکن اس کے اندر بھی وہ تبدیلی والی بات نہیں ہے میں بخاری نے خود پسند نہیں کیا توجہ ہے سبحان اللہ ادھر مصنف ابن ابھی شہبا او میرے بھائی سمجھ نہیں آئی تاکیق سنو تاکیق سنو یار دل نہ ٹھرے تو پیسے واپس اور بولتے نہیں ہاں۔ ہاں۔ ہاں جی آ جی۔ اب ذرا سمجھنا میرے بھائی امام ابن حجر اسکلانی فتح الباری شریف میں فتح الباری شرح بخاری میں میں نقل کر رہا ہوں محمد عوامہ مدینہ منورہ کا ایک عالم ہے یعنی تو یہ لکھ رہا ہے اس نے تحقیق کیا مصنف ابن ابی شہبہ امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے المصنف ابن ابی شہبہ تو اس کتاب کے اندر اس نے تحقیق کے اندر نقل کیا ہے امام ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری کے حوالے سے اس نے لکھا ہے جلد سات ہاں جی اور صفحہ نمبر چھ سو پینتیس یہ کہہ رہا ہے اپنا جلد چھ صفحہ نمبر چھ سو پینتیس میں کہ امام آپ فرماتے ہیں قد یقین الحدیث والا شرط البخاری ويعارضه عنده ما هو بالعمل به من حديث اولا بل عمل بہی میں في حدیث نہ خورا فلاں جو خرج ذالک الحدیث بابہ جو خرجیا خراف نب علا شی اللہ نما به عنده ہی امام بخاری کا ایک عجیب فقیحانہ انداز ہے فقیحانہ انداز ہے امام بخاری کا کہ جب حدیث امام بخاری کے شرط کے مطابق ہوتی ہے لیکن وہ جس باب میں اس کو رکھنا چاہیے تھا اس کو ہٹا کر کسی اور باب میں جا ذکر کرتے ہیں اور جو اس کا باب ہے اس باب میں اس کو نہیں رکھتے بات کو سمجھنا ہوئے اس کے مخالف اس کو ان کو کوئی اور حدیث صحیح نظر آ گئی ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اس کے خلاف آ رہی ہے وہ میرے نزدیک اتنے درجے کی نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں آ سکے تو وہ جو مقاب ہوتی ہے نا پہلی ایک مقابلے میں آنے والی ہو گئی ایک دوسری ہو گئی تو ہیں دونوں صحیح لیکن صحت کے بھی تو آخر درجے ہیں ایک کم صحیح ہے ایک زیادہ صحیح ہے تو وہ زیادہ صحیح جو ہے نا اس کو تو ذکر کر جاتے ہیں اس کے باب میں اور دوسری جو ہے اس کو نکال کر کہیں اور لے جاتے ہیں دوسرے باب میں ذکر کرتے ہیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس باب میں جو حدیث میں نے ذکر کی ہے نا اس کے خلاف جو آگے آ رہی ہے کسی اور باپ کے اندر تو وہ سمجھنا کہ میرے نزدیک قابل عمل نہیں ہے اب بات کو سمجھنا ادھر باپ ادھر باب تھا نماز کا با... سکھانے کا بتانے کا اب اتحیات بتانے کے باب میں اتحیات والی وہ روایت جس میں تبدیلی کے الفاظ ہیں وہ ذکر نہیں کر رہا ہے صرف اتحیات ذکر کر رہے ہیں اور جہاں دو ہاتھوں سے مسافحے کی بات آئی وہاں پر جا رکھا امام بخاری نے بتا دیا اتحیات میں تبدیلی کو پسند نہیں کیا پھر امام اس روایت کو جس میں تبدیلی کی بات آئی ہے آگے چل کر کیوں لکھا ہے دو ہاتھوں کے ساتھ مسافہ کرنے کے باب میں تو فرماتے ہیں وہ میرے نزدیک صحیح تھی کس حد تک توجہ میرے نزدیک صحیح تھی دو ہاتھوں سے مسافے ہے کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے وہ دلیل بننے کے لیے کافی تھی میں نے ادھر ذکر کر دی اس مسئلے کے لیے رہا یہ مسئلہ کہ اتحیات کیسا پڑھنا ہے نماز میں اب اس کے لیے وہ روایت ان روایتوں کے مقابلے میں میرے نزدیک قابل عمل نہیں تھی تو وہ لفظ جو زیادہ تھے ادھر ذکر نہیں کیے ادھر کر دیے ادھر سے سمجھ لینا ادھر نہ ذکر کرنا ادھر ذکر کرنا سمجھ لینا کہ بخاری کے نزدیک بھی یہ قابل عمل نہیں ہے ہے وہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح امام بخاری کے مذہب میں لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں حدیث اتحیات کی تھی زیادہ جو لفظ ہیں تبدیلی والے وہ میں نے ادھر پیچھے جہاں اتحیات سکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں باب تشہد باندھا ہے اتحیات کا باب باندھا ہے وہاں میں اس زیادتی کے لفظ ذکر نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا کہ یہ الفاظ میرے نزدیک قابل عمل نہیں ہے ان کو نہیں تبدیل کرنا اب سنو اے امام مول نظیر یار توجہ نہیں کی تھی یار اس مسئلے نے اتنے توجہ نہیں کی اب سن لے میرے بھائی امام بخاری کو کیوں اپنی حدیث پر اپنے حدیث کے چند لفظوں پر عمل چھوڑنا پڑا اب ابھی کتیا سمجھ حدیث تین اتری دیا تینوں کی پتا فدوا کیوں چھوڑنا پڑا سنو یہ سند چاہے صحیح ہے لیکن واقعہ کے خلاف ہے یہ بات کیوں واقعہ کے خلاف ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اسناد صحیح ہوتی ہیں حدیث واقعہ کے خلاف ہوتی ہے روایت واقعہ کے خلاف ہوتی ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں ضروری ہے روایتن درایتن جب صحیح ہو تو فقیح کے نزدیک صحیح کہا کہ محدثین کے نزدیک حدیث کا صحیح ہونا اور بات ہے کسی فقیح کے نزدیک صحیح ہونا اور بات ہے جب محدث کہے گا حدیث صحیح ہے تو وہ سند دیکھے گا صرف روایت کو دیکھے گا ارے جب فقیح کہے گا حدیث صحیح ہے اس کا مطلب ہے اس نے روایت کو بھی دیکھا ہے درایت کو بھی دیکھا یعنی کیا مطلب عقلن نقلن حقیقت واقعت ہر طرح صحیح ہوتی ہے تو پھر فقی کہتا ہے صحیح ہے اور یہی مذہب ہے جیسے جب امام کہتے ہیں ادا سہل حدیث فہو مذہبی جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے یعنی محدثین کے مذہب میں نہیں فکا کے مذہب میں جب صحیح ہو اور اس سے یہ بھی پتا چل گیا جو کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہو اور کسی فقی اور امام کا عمل ہی نہ ہو بتاؤ وہ کون سی ہے یہی ہے بولو ڈب مرے رب کی ہاں پانی ڈوب کے میں کیوں مار دشمن ہے تھوڑا اللہ دی رحمت جی ڈب مرے دس مینو صحیح ہے گل کہ نہیں امام بخاری اپنی کتاب میں حدیث لکھ کر خود عمل نہیں کر رہے کیا وجہ ہے ہاں، اور اسی سے پتا چلا حدیث پڑھنیاں تے فکا سمجھ نہ فکا نہ رکھنی تے امام دے پیچھے نہ چلنا میں سمجھا اپنے ٹھے خوہ سٹنا ہے یہی معنی ہے جو حضرت سفیان بن عینا نے فرمایا اللہ حدیث مدلت اللہ للفقہ یا اللہ حدیث مدلت اللہ للفقہ کہ حدیثیں سوائے فکہ کے باقی سب کے گمراہ ہونے کی جگہ ہیں برباد اور ہلاک ہونے کی جگہ ہیں اگر مدلت ان پڑھیں اگر مدلت ان پڑھیں تو گمراہ کرنے والی ہیں کیوں گمراہ کرنے والی ہیں کہ اگلا جب سمجھتا نہیں کہ یہ یہ تعارض یہ جھگڑا جو پڑ گیا حدیث کوئی کچھ کرے کوئی لفظ کیا ہے کوئی کیا ہے اب ان کو کیسے مکانا ہے رات رات میں کتاب التمہید امام ابن عبد البر کے اندر پڑھ رہا تھا امام شاہ بھی فرماتے ہیں آجز کر دیا ہے آیا آل یل فوکا مار فتنا نہ منسوخ ہا مانا ہو فرمایا فوکا کو نہ سکھ منسوخ کی پہچان نے آجد کر دیا ہے یہی سب سے بڑا اور اسی وجہ سے سب سے بڑا فقی وہی شمار ہوتا ہے جو ایسی باتوں حقائق اور رازوں پر مطلع ہوتا ہے یہ میں تھوڑے بن نے سند ہوں سہی البانی کہنا تھا اچھا بڑھ دیا پترا خالی سنت ہی سنت سے یہ کیا ہے یہ تو کوئی بھی جو روایت بیان کرنے والے ہیں وہ کر سکتے ہیں سنت صحیح سنت صحیح اصل چیز ہے مانے ان رازوں تک پہنچنا ہے اسی وجہ سے تینوں تین امام تین اماموں نے کہا امام احمش نے امام اعظم ابو حنیفہ کو امام احمد نے اور امام اپنے اپ کو ایک کسی اور امام کو اور حضرت امام شاہ کو فرمایا سن لو اے انتم انتم تمل اے محدثین اے حدیث بیان کرنے والے لوگوں ہمارے اماموں نے کہا فکہ نے کہا مجتہدین نے کہا کن کو حدیثیں بیان کرنے والے لوگوں کو فرمان تم سیا دلا تم پنساری ہو ہم طبیب ہیں رہے تقلید کے باب کے اندر یہ تمام سندوں کے ساتھ سندوں کے ساتھ مسند احمد وغیرہ بھائی اپنا تبرانی وغیرہ کیڑی کہوں کون کون سی روایتوں سے آپ کو یہ جناب جی بتا چکا ہوں سمجھ نہیں آ رہی بات کی کتاب و تمید وغیرہ کے بعد تو آپ بات کو سمجھنا بتا کوئی تجھ سے پوچھے وہ حدیث بتا یا تم کسی وہابی سے پوچھو تم کہتے ہو اے وہابی تم کہو اے وہابی تو کہتا محل حدیث ہیں بولتے نہیں اس کو کہو آل حدیث مذہب نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا جی آل حدیث حدیث کی معرفت رکھنے والی ایک جماعت کو کہتے تھے چاہے وہ سنی ہوتے تھے چاہے شیعہ ہوتے تھے چاہے کئی اس میں ہوتے تھے خارجی کئی ہوتے کرامیا کوئی کسی طرح کے جیسے خود بخاری کے اندر کتنے بعد مذہب لوگوں کی ہیں مطلب یہ روایتیں ہیں ہاں جی اسی وجہ سے ہر اہل حدیث سنی نہیں ہو سکتا بات کو سمجھنا اور ہر سنی وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا بعض سنی اہل حدیث ہوتے ہیں بعض اہل حدیث سنی ہوتے ہیں کیا مطلب کہ سنی بھی ہو اور حدیث کی روایت کرنے والا ہو وہ امام بخاری ہیں امام ابو جعفر تحاوی ہیں اور حدیث کو بیان کرنے والا ہو اور سنی ہو ان کا بھی یہی مثال ہو گئی حدیث کو بیان کرنے والا اور سنی نہ ہو وہ بد مذہب ہو گیا جو روات ہیں سمجھنی بات کی آ رہی اور حدیث ہو سنی اور حدیث کو بیان کرنے والے نہ ہوں ہو سنی تو ہیں ہم سنی ہیں لیکن محدثین تو نہیں ہیں کیا محدث بیٹھے ہیں اور محدث کہتے ہیں جو حدیث بیان کرے کہ وہ یہ ہے مجھے فلاں مجھے فلاں مجھے فلاں بیان کیا وہ فرا ایسے کرتے کرتے رسول اللہ تک پہنچ جائیں آپ ایسے کرتے ہیں بولو یہ تو محدثین کا کام جو حدیث کی روایت کرنے والے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا آپ سننی ہیں لیکن ان فدوں سے پوچھ پاگل کے بچے تم کہتے ہو اہل حدیث ہمارا مذہب ہے تو اہل حدیث جو ہے وہ اہل حدیث مذہب نہیں ہو سکتا کہتے ہیں کیوں اس وجہ سے کہ تمہیں پتا ہے سنت ہر رسول اللہ کی سنت جو ہوتی ہے نا وہ سب چلتی ہے آگے وہ ہوتی امت کے لیے ہے اور حدیث ہر امت کے لیے نہیں ہوتی اس وجہ سے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے خود بخاری نے عمل نہیں کیا کوئی ناسک کوئی منسوخ کوئی کیسی کوئی کیسی تو جب حدیث سے مبارکہ میں تو معلوم ہوا اہل سنت اصلت مذہب اہل سنت ہو سکتا ہے کیونکہ سنت وہی ہوتی ہے اور مسلوقت و فطی تو بات ختم اسی وجہ سے جو منسوخ ہو گئی وہ تو طریقہ ہی نہیں ہے وہ سرکار کی سنت ہی نہیں کہہ سکتے سمجھ نہیں آ رہی یار وہ بولو اے بلکہ میں رات پڑھ رہا تھا جو منسوخ ہو جائے اس کو امام ابو قلابہ امام ابو قلابہ محدث تابعی انہوں نے بداد کا کتاب التمید کے اندر ہاں؟ سمجھ نہیں آ رہی خیر تو اب بات کو سمجھے وہ پریشانی آپ کی دور ہو گئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک روایت صحیح تھی درایتن صحیح نہیں تھی ہائے کیا مطلب کہ معنی کے اعتبار سے جو اس میں مانا پڑا ہوا ہے اس کے اعتبار سے انہوں نے صحیح نہیں سمجھا اس کو اس وجہ سے خود عمل نہیں کیا اور اتحیات کے باب میں جب نماز کی اتحیات بیان کر رہے تھے وہاں اس کو نہیں لائے یہی بتانے کے لیے کہ روایت تو صحیح ہے لیکن میرا عمل نہیں ہے بھائی سیدھی سادی بات ہے ہم تبدیل نہیں کر سکتے وہ بولا مرے ہم تبدیل یہ ایک طریقہ ہے ایک جواب ہے یہاں کہ روایتن صحیح ہے فکہ کے نزدیک درایتن صحیح نہیں تھی امام بخاری نے اس کو یہاں کوئی تبدیلی کا باب نہیں ڈالا باب المسافحت بل یدین کے تحت اس کو صرف ذکر کیا کیونکہ روایت صحیح تھی تو پہلے جملے آ گئے کہ آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھ کو آپ نے دو ہاتھوں میں پکڑا تو امام بخاری نے بات سمجھنا ہوئے یہ جملہ جو تھا اس سے استدلال ترجمہ الباب میں صحیح کیا اس کو صحیح سمجھا درایا تن اور اس سے استدلال کیا ترجمہ الباب یعنی عنوان جو بنایا اس کو ثابت کیا پیچھے جو تشہد کا باب تھا اگلے حصے کو اس میں رکھا ادھر بھی ترجمت الباب کے لیے دلیل بنا دیا حجت سے قائم کر لی اب تیسرا جملہ جو تھا آخری اس کو چھوڑ دیا اس کے لیے کوئی باب نہیں بنایا کیوں سمجھتے تھے پیچھے جو کچھ ہے وہ روایتن بھی ٹھیک ہے درایتن بھی یہ روایتن ٹھیک ہے درایتن نہیں ہے اب کیوں ٹھیک نہیں ادھر آپ چلو میں ہاں پھر امام یہ امام بخاری کی کرامت سمجھنا ایمان سے میرے شرے صدر کے اتنا شرے صدر یہ آپ کو یہ میری بات جو ہے آپ کو یہ میری بات یہ کسی شرح کے اندر نہیں ملے گی یہ جو اب میں آگے کر رہا ہوں مزید اس کو سنیے پھر جو لطف آئے گا درایتن خلاف ہے راوی ٹھیک ویچڑا ادھر ٹھیک اگلی ٹھیک پہلی ٹھیک اگلی ٹھیک اس تو اگلی نہیں ٹھیک لگی کیوں کہ ادھر یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ہم نے تبدیل کر لیا بات کو سمجھنا تھا اچھا ادھر ہاں ادھر بخاری شریف میں ادھر یہ بخاری شریف میں یہ ہے کل فلما کوبے قلنا السلام یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب پہلے یہاں پر ہی اس کا بتلان واضح ہو جاتا ہے کہ قلنا السلام ہم نے کہا السلام آگے امام بخاری کہہ رہے ہیں یعنی النبی اس کا مطلب ہے صحابہ صرف اسلام کہتے تھے یہ اگر روایت میں روایت میں تو صرف پھر اتنا بنے گا کہ انہوں نے کہا السلام امام بخاری اس کو دور کر رہے ہیں کہتے ہیں الن نبی ہے سمجھ نہیں آ رہی الن نبی امام بخاری کہہ رہے ہیں اچھا پھر ابو حوانہ کے حوالے سے خیر سند صحیح کے ساتھ وہ ذکر کر رہے ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی کہ وہ کہتے ہیں اس میں آیا ہے السلام علن نبی کے لفظ السلام لیکن اب میں بتاتا ہوں یہ باطل کس طرح ہے عقل اور درایت کے اعتبار سے کیوں باطل ہے سنوئے مسلم شریف اٹھاؤ معتا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب ہے بولو بولو کون سی کتاب امام مالک رحمہ اللہ کی معتا اس کے بعد بخاری شریف آئی ہے بات کو سمجھنا اب معتا اٹھاؤ مسلم اٹھاؤ ابو داؤد اٹھاؤ ترمزی اٹھاؤ پتہ نہیں کیا کیا اٹھاتے چلے جاؤ امام ابو جعفر تحاوی حنفی کی شرح معان الاثار اٹھاؤ ان سب کے اندر ہے حضرت ہو صحیح سندوں مضبوط لوہے توڑ کے ساتھ کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بنا بتاتے تھے سکھاتے تھے اپنے دورے خلافت میں تو کہتے تھے السلام علیکم ایک کا حوالہ سیدنا صدیق اکبر کا حوالہ دے دوں جس طرح کے جس طرح کے وہ کتر رکھی کتاب مرو کدھر چک لگی ادل بدر المنیر کو البدر سی مرے ہاں۔ توجہ ہے میرے بھائی یہ دیکھو بتاؤں بولو یہ دیکھ امام مالک کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ سے حوالے سے لکھ رہے ہیں مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر ہے یہ روایت کس میں ہے مصنف ابن ابی شہبہ یعنی امام بخاری کے استاد کی کتاب اس کے اندر ہے انا کان بابر محمد شہدر کماسی جیسے بچوں کو بچوں کو لکھنا سکھایا جاتا ہے نا مدرسوں میں اس طرح حضرت صدیق اکبر اپنے دور خلافت میں ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو تیار سکھاتے تھے اب بات کو سمجھنا ہوئے جب صدیق اکبر سر عام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وشال کے بعد اتحیات سکھاتے ہیں تو السلام علیہ کا یو انبیو ہے فاروق اعظم سکھاتے ہیں تو السلام علیہ کا یو النبی ہے مولا علی سکھاتے ہیں تو السلام علیہ کا یو النبی ہے کوئی اٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ یار حضور وشال کر گئے ہیں ہم تو تبدیل کر کے پڑھتے ہیں بول مرے تو امام بخاری جیسے محقق متقق محدث فقیح سمجھ گئے کہ روایت چاہے صحیح ہے مگر درایت میں صحیح نہیں لگتی لہذا لفظ نقل کر دیتے ہیں عمل نہیں کرتے کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ادھر خلافائے سلاسہ جو ہیں بلکہ توجہ ظاہر بات ہے اس وقت حضرت عثمان بھی ابو بکر کا دور ہے تو عثمان کا نہیں موجود ہے فاروق اعظم موجود ہے سارے موجود ہے تو اجماع اور اتفاق ہو گیا سب کا اتفاق ہو گیا صحابہ کا اب سب پڑھتے ہیں سب سنتے ہیں سب صحابہ تو یہ عطایات پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں تو وہ کون سے صحابہ ہیں جن کے متعلق کہا جا رہا ہے وشال کے بعد ہم نے تبدیل کر لیا بولم رے تو پھر سابا بچتے ہی نہیں اس وجہ سے امام کرافی مال کی رحم اللہ کو تنقیح الاصول کے اندر لکھنا پڑا کہ کوئی امام ایسا نہیں مجھتا جس کو کوئی نہ کوئی حدیث چھوڑنی نہ پڑی ہو اور یہ ایسی حدیث ہے جو بل اجماع متروک ہے حتیٰ کہ خود کو کہے کو پاڑا پاڑ السلام نبی ہے چھاڈے نو اور یہاں پر امام سبکی سے بہت کہتے ہیں جناب جی کیا کہیں یہاں پر جو ہے وہ ان کو خطا لگ گئی کہوں کیا کہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ لفظ ثابت ہو جائیں تو جائز ہو جائے گا بات کو سمجھنا لفظ یہ ثابت اور ابن حجر اسکلانی نے فرپا پھر ساتھ ہی کہہ دیا موقع پا کر یہ بالکل صحیح لفظ ہیں روایتن ثابت ہیں لیکن میں حیران ہوں کہ امام تقی سبکی کی جیسے بندے نے اتنا چھوٹی بات کیوں کر دی ہے جواز کی اس وجہ سے کہ یہ پکی بات ہے کہ چار اماموں سے باہر حق نہیں جاتا ہے مستحدین سے باہر حق نہیں جاتا یہ تو نواب صدیق سن بھوپالی جیسے وابی کو بھی لکھنا پڑا ہے وہ بھی وہ بھی لکھ رہا ہے ہاں جی اس کا بیٹا نقل کر رہا ہے معاصر صدیقی میں کہ میرا باپ کہتا ہے حق ہمیشہ ان چار مذہبوں میں دائر ہے حق چار مذہبوں میں دائر ہے چار امام اجازت نہیں دے رہا ہے جس بات کی خود امام بخاری نہیں دے رہا ہے امام ابو داود نہیں دے رہا ہے کوئی امام نہیں دے رہا ہے ارے بات کے اندر تمہیں کیا سوجی حضرت جی معلوم ہوا خیر وہ امام مالک والی بات فرمایا کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جس کی کوئی نہ کوئی بات پر گرفت نہ ہو سوائے رسول اللہ کے امام امام مالک رحمہ اللہ قبر انور کو اشارہ کر کے کہتے ہیں فرماتے ہیں ہر کسی کی بات پر کوئی نہ کوئی گرفت اور انگلی اٹھ سکتی ہے یہ صاحب دربار پر انوار ہیں جن کی بات پر انگلی سمجھ نہیں آ رہا رہ گئے وہ بہرحال اس پر اجماع اور اتفاق ہے امت کا کیا تحیات السلام علیہ کا یہ امام بخاری کے طریقے کے مطابق یہاں پر میں نے تقریر کی ہے اب اور طریقے کے مطابق چلتا ہوں چلوں وہ طریقہ ہے امام ابو جعفر تہاوی کا امام ابو الولید باجی کا بولو اور ان کے بعد والوں کا شرح مشکل الاثار توجہ میرے بھائی شرح سمجھ نہیں آئی یار لیکن نہیں ابھی اس کو پورا کر لوں مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ بھی امام بخاری کے استاد ہیں ان کے اندر ہے عبد عبدالرضاق کا بن جرحۂ جہاں سمۃ عباسن و ابن زبیر فی التشہد فی الصلاۃ التحیات المبارکات لله الصلوات الطیبات لله السلام علی النبی ورحمۃ اللہ السلام علی النبی کے الفاظ ہیں یہاں مصنف میں یہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابن عباس کا تشہد بات کو سمجھنا یہاں پر ایک حوالہ دے کر بات کرتا ہوں ادھر کتاب پڑھی تھی وہ کدھر گئی یہ نکال یہاں عطا بن ابی ربا ہے عطا بن ابی رباح میں ہاں عطا بن ابی ربا کو ابھی نہیں چھیڑتا پہلے پہلے اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ میری سمجھ کے مطابق کت کاتبین کی خیانت ہے اس کی وجہ پہلے مسلم شریف میں حضرت ابن عباس کا تحیات آیا اس میں السلام علیہ کا یو النبیو کے لفظ ہیں ادھر السلام علی نبی کے لفظ ہیں آپ جانتے ہیں مسلم کا درجہ کیا ہے سمجھ نہیں آیا پھر عجیب بات یہ بتاتا ہوں عجیب بات کہ دونوں یہ حضرات ان حضرات کے متعلق اتحیات انہی عطا سے وہی عطا ہے عطا امام عطا بن نبی ربا ان کی امامت اور جلالت شان میں کوئی شک نہیں ہے ہاں ادھر بات سمجھنا یہ ہے شرمان الاثار امام تحاوی کی اس میں انہی عطا سے حد ابو بکرا کالا اخبارانہ ابو عاصم کالا اخبارانہ ابن و جریج کالا سوئلا عطا آتا و انا اسما عن تشہد فقال اتحیات المبارکات الطیبات اتحیات المبارکات الصلوات للہ پھر آگے ذکر کیا اوپر اوپر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا تیار ذکر کر رہے ہیں توجہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد وہی مسلم والی روایت مسلم والی اس میں یہ ہے السلام علیکم یو نبیو پھر نیچے لکھ رہے ہیں کہ ابن جرائد کہتے ہیں حضرت بن نبی ربا سے پوچھا گیا میں سن رہا تھا کہ اتحیات کیسا ہے تو انہوں نے پھر یہ لفظ ابتدائی ذکر کر کے جو اوپر آئے ہیں سما ذاکر حضرت عطا نے پھر اسی طرح بتایا یعنی السلام و علیہ کا اب آگے دیکھیں آگے دیکھیں ثم لقد سمے تو عبد اللہ بن زبیر عبد بن زبیر کہا گیا ادھر کیا سلام علی نبی ہے اور ادھر یقول ممبر ہے حضرت عبد بن زبیر ممبر پر کہتے تھے مکے شریف کے ممبر میں جو اللہ میں انن تھا لوگوں کو بت تعلیم دیتے تھے اور سن والا کا سمے عبد اللہ ابن عباس یقول مثلا سمے تو ابن زبیر جیسے ابن زبیر جیسے ابن عباس دونوں کے ایک ہی تعیات مکے شریف میں وہ ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ بھی وہی السلام علیکہ یا نبیو معلوم ہوا یہ لفظ کسی راوی کسی کا وہم ہے کسی کی خیانت ہے کیا چکر ہے ورنہ حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر کا تحیات السلام علیکہ ایو ہنبیو کے ساتھ ہے یہ وہی بات ہو گئی توجہ ذرا اسی طرح کی بات ہو گئی جس طرح کی پہلے تشاہد اما عائشہ کے اندر اسی وجہ سے جب امام ابن الملکن کو تشاہد سارے صحابہ کے ذکر کرنے پڑے تو اس کے اندر السلام علیہ کا بیو ہے السلام النبی نہیں سمجھ نہیں آئی آپ تو یہ روایتیں اور سنو یہ جو آتا ہے نا سیدہ سیدنا عطا پاک جو ہیں ان عطا پاک کے متعلق یہ بھی آیا ہے کہ آخر میں آخر میں یہ یعنی ان کا ذہن شریف جو ہے نا ان کا ذہن شریف اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ بات جو ہے نا وہ رل مل جاتی تھی کیا مطلب بات میں امتیاز نہ کر سکتے تھے اختالا تب آخرات ان کے لفظ کس میں ہے تہذیب الکمال میں ہے اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے دو بہت بڑے اماموں نے اس کو ترک کیا ہے جی کون کون سے توجہ تارا ابن و جرائج و قیس بن سعد خود ابن جرائد جو روایت کرنے والے ہیں وہ چھوڑ گئے سبحان اللہ سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ ادھر یہ صاف کہہ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں قال محمد بن عبد الرحیم آن علی جبن آن علی بن مدینی یہ امام بخاری کے استاد ہیں یہ وہ ہے کہ جن جن کے متعلق ماں بخاری فرماتے ہیں میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچے کی طرح نہیں سمجھتا تھا چھوٹا نہیں سمجھتا تھا ان کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بچے کی طرح سمجھتا تھا اتنا بڑا یعنی محدث اور امام ہے امام علی بن مدینی آپ فرماتے ہیں کان آتا بے آخارات امام عطا کو آخر میں تارا کہو و جریج و قیس بن شاد آخر میں قیس بن بن سعد اور ابن جرائج ان کو چھوڑ چکے تھے تو ابن جرائج کا خود ان کے راوی کا ان کو چھوڑ دینا یہ بڑی عجیب بات ہے بات نہیں سمجھ آئی باہر صورت بھائی ایسی ویسی چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں نا ایسی ویسی باتیں روایتیں جو ہیں وہ اتنا متواترات کے مقابلے میں کل عدم ہوتی ہیں بولو اے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں جب اجماع ہو گیا اور تباتر ہو گیا اس کے سامنے کوئی چیز نہیں سنی جا سکتی یہ اخبار احاد احاد جو ہے وہ متواترات کے سامنے نہیں چل سکتی نہیں چل سکتی نہیں چل سکتی ہمارے فقہ نے لکھا ہمارے اصولی جین نے لکھا اصول حدیث والوں نے لکھا کہ اگر اگر کوئی خبر واحد متواتر کے خلاف آ جائے تعویل نہ ہو سکتی ہو تو یہ رد ہوگی اس کو رد کریں گے سمجھ نہیں آ گئی اس کو چھوڑ دیں گے بول بول بول اس کا مطلب یہ نکلا اور ادھر دیکھ یہ بحث محدثانہ رنگ میں تھی اب ناچیز عقل کے اعتبار سے ذرا بحث کرتا ہے کرے عقلی بحث کہ یہ تبدیل کرنے کی جو بات اور قصہ اور کہانی ہے نا اتحیات کو تبدیل کرنے کی میں پہلے اکلی بات کرنے سے پہلے بھابی پر ایک اعتراض کرنا چاہتا ہوں تو تو کہتا ہے لا حجت فی اقوال صحابہ تیری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور صحابہ کی بات میں کوئی حجت نہیں ہے حصول المعمول دیکھ نواب نواب صدیق حسن بھوپالی کی اور اس کی اصل دیکھ ارشاد الفہول شوقانی کی اور یہ جتنے بھابھی کہتے ہیں صحابی کی بات میں کوئی حجت نہیں ہے ہاں جی اب جب اس کے خصوصاً کہتے ہیں جب اس کے مقابلے میں احادیث صحیح حاج حدیث صحیح آ جائے تو پھر تو بالکل نہیں مانی جائے گی صحابی کی بات اب بات کو سمجھنا اور میں کہتا ہوں لانتی اور مقابلے میں تو متواترات ہیں پھر کیوں مان رہے وہ حدیث ہے رسول اللہ کی ادھر عمل بتایا گیا صحابی کا یا صحابہ کا ادھر عمل ہے ادھر احادیث سیاح ہے اب تو اہل حدیث ہے اہل صحابہ تو نہیں سمجھ لگی مت بچ گئی کی بن گیا چھٹ گیا مذہب نبی پاک دی زد چان کے حضور دے چان کے کتیا مذہب ہی بیٹھا لیکن سن لب اس روایت کے درایت اور مانے کے اعتبار سے ان الفاظ کے پر خچے اڑا دے رہا ہے چشتی صحیح کیا امام بخاری نے اس پر عمل نہیں کیا صحیح کیا تمام اماموں نے اس پر عمل نہیں کیا قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں یہ عقل و نقل سب کے خلاف ہے اب عقل کے خلاف کیسے عقل سری کے منافی کیسے ہیں ایسے ہے کہ دیکھو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی بار گاہ میں ہی رہ کر نماز پڑھتے تھے اور اونچی آواز سے پڑھتے تھے اتایات بتاؤ و پست آواز میں پڑھا جاتا ہے یا بلند آواز میں اونچی میں پڑھا جاتا ہے یا بلند میں پاست میں اچھا جب پست آواز میں پڑھا جاتا ہے نمبر ایک دوسرا صحابہ کرام ادھر حضور کی کچہری میں بیٹھ کر حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور وہ جب بھی پڑھتے تھے آپ کے سامنے پڑھتے تھے ادھر ادھر کسی گلی گھر بازار میں یا پیچھے کسی اور شہر کے اندر آپ نماز صحابہ کرام نے حضور کی زندگی میں کبھی نہیں پڑھی بولتے نہیں پڑھتے تھے جب پڑھتے تھے تو بتا تب جب پڑھتے تھے اب ہم پوچھتے ہیں اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات سن لیتے تھے یا نہیں اگر سن لیتے تھے تو کیسی عجیب بات ہے سینکڑوں ہزاروں میل دور بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو سن رہے ہیں سن رہے ہیں تو دور سے سننا تو پھر بھی ثابت ہو گیا کتے وہاں بھی تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ شرک ہے کیونکہ یہ مافوق الاسباب ہے فون وہ کہتے ہیں فون کے ذریعے تو سن سکتا ہے کوئی کیونکہ یہ فون کے بچے ہیں انگریز کے بچے ہیں اس کے بات مانتے ہیں اس کی چیزوں کو مانتے ہیں یہ رسول اللہ اور اللہ کے اولیاء کے کمالات کو نہیں مانتے ہاں تو خیر میں ان سے کہتا ہوں معاف کلس باپ دور سے پکارنا تم کہتے ہو یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے لہذا بار بار پکارنا اور دور سے پکارنا یہ تو ہو گیا پھر ما فوکل اسباب اور ما فوکل اسباب پکارنا تمہارے نزدیک شرک ہے لانتی کے بچے جب شرک ہے تو شرک تو پھر بھی ہوتا رہا تبدیلی نہ آئی تیرے مذہب کے مطابق شرک ہوتا رہا اور جو تبدیلی کرنے والے ہیں اگر فیبل فرض تبدیلی مان لی جائے تو فائدہ تو کچھ بھی نہ ہوا کیوں اس وجہ سے کہ تبدیلی کا مقصد تو تھا یہ کہ وہ سنتے نہیں سبحان اللہ تو دور سے دور سے جب سن لیتے ہیں تو وشال کے بعد کیوں نہیں سنتے سبحان اللہ اگر وہ موجزہ تن ہے تو وشال کے بعد موجزہ رسول ختم ہے یہ کافر کا عقیدہ ہے مسلمان کا نہیں ہے کیوں توجہ اگر اگر توجہ اگر کہتے ہو سینکڑوں میلوں سے ایک نہیں ہزاروں صحابہ تھے بیبیاں ہوتی تھیں مرد ہوتے تھے جہاں کہیں ہوتے تھے وہاں سلام السلام علیہ کا یو نبیوں کے ساتھ خطاب کر کے پیش کرتے تھے حضور سنتے تھے بات نہیں سمجھ آئی تو ما فوق الاسباب سننا پھر بھی ثابت ہو گیا وہ شرک ہے ثابت ہو گیا اب اس وقت تک کہے صحابہ جتنے ادھر ادھر کہتے رہے اس وقت تک مشرک تھے کیونکہ تبدیلی تو بعد میں ہوئی پھر یار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا بات سنو کہ میں نے جانا ہے دنیا سے میں ایسا اتیاد بتا رہا ہوں جس میں پکار ہے لہذا میں صاف ہی کہہ دوں کہ اے میرے بیٹے اے میرے صحابہ اے میرے پیارے جب دنیا سے میں چلا جاؤں تو فوراً تبدیل کر لینا رسول اللہ کی ایک روایت میں اگر کوئی یہ دکھا دے ہم ناک کاٹ لیں گے ہماری ناک کاٹ دینا تعلیق بالمحال ہے نا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی تو بتا جب سرکار نہیں تبدیل کر رہے معلوم ہوا میرے آقا نام دور اصل میں یہی رکھ کر بتانا چاہتے تھے کہ جس کا ذہن مانے نہ مانے اس کو پڑھنا ہی پڑے گا اور میں بتا رہا ہوں کہ میں محمد کی یہ شان عجیب انوکھی ہے کیا تک کے لیے یہ موجدہ رب نے مجھے دیا ہوا ہے کہ تمہیں خطاب کرنا پڑے گا سلام بھیجنا پڑے گا نماز میں ہوگی اور پکار ہوگی میں محمد سنتا رہوں گا تجھے جواب دیتا رہوں گا ما فوق الاسباب کا چکر اور تحت الاسباب کا یہ وہابی کا ہے یہ نہ محمد پاک کا ہے نہ صحابی کا ہے کہ ما فوق الاسباب ہے تو نہیں سنتے فوق تحت الاسباب سنتے ہیں دیتے فلان یہ بولا یہ لانتی چکر تیرے ہیں بغیرت غیرت بات کو سمجھنا اب میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایسا نہیں کیا اور اکلی باس کر رہا تھا کہ صاحب اگر سنتے تھے اگر حضور سنتے تھے تو مافا اسباب سننا دور سے سننا ثابت ہو گیا اگر نہیں سنتے تھے تو پھر زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں کی گئی اب مرے بول اگر سنتے تھے دور سے سلام اس وقت جب زندہ زندگی ظاہری کے ساتھ زندہ تھے اگر سنتے تھے تو پھر دور سے پکارنا ثابت ما فوق الاسباب سننا اور اگر نہیں سنتے تھے تو پھر زندگی میں تبدیلی نہ کرنا اور بعد میں کرنا باطل تو کہیں سے کام نہ بنا بیکار کام ہے امام بخاری سمجھ گئے روایت چاہے سہی ہے پتہ نہیں کیا بات ہے وہ ہم بھی لگ جاتے ہیں کسی کو کیا کیا خیر امام بخاری نے اسی وجہ سے اس کو قابل اہتمام سمجھا ہی نہیں قابل توجہ سمجھا ہی نہیں وہ ذکر کر گئے اس ٹکڑے کو لیکن اس ٹکڑے سے کہیں بھی انہوں نے استدلال نہیں کیا امر ہاں، رہے سوچ یہ محمل سمجھ کر چھوڑ گئے اب بولتے نہیں ہو امام بخاری اس کو کیا سمجھے کہ یہ عقل و نقل کے مخالف ہے اس کو چھوڑو روایت ان سے ذکر کر گئے اور جتنی بات سے استدلا کرنا چاہتے تھے کر گئے اور بولو مرے اور سن اب اکلی بات اکلی بات جو کر رہا تھا وہ پوری ہو گئی نا ہو گئی نا اب میں ایک بات کر رہا تھا کہ یہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا حال ایک جیسا ہے وفات کا بھی اور حیات کا ظاہری وفات اور حیات کا ہم تقابل نہیں کرتے یہ بھی ذہن میں رکھنا آپ کی ظاہری زندگی کا اور آپ کی باطنی زندگی کا یوں کہو وشال شریف کے بعد کی زندگی اور پہلے کی زندگی دونوں کا حال آپ دیکھو حضور کے صحابی حضور کے وشال کے بعد شیر پڑھتے ہیں حضرت سواد بن قارب مشہور نعت خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار بنانے والے کا کفار کی حجب کے حضور کی عظمت کے ارود الف کتاب توجہ ذرا ارود کتاب ساتھ میں سیرت ابن ہشام مشہور ہے سیرت ابن ہشام اس کے اندر ہے حضور کے وشال کے بعد حضور کے صحابی حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ تعالی نے اشار لکھے چار سو چار جلد اول پر سے سنا رہا ہوں چار سو یہ ہے یہ ہے جی یہ امام سہیلی الرود العنف میں حضرت سواد بن قارب کے اشعار نقل فرما رہے ہیں جو انہوں نے وفات شریف کے بعد لکھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے فرماتے ہیں ان یا وفات ہو کا حیات ہی ان نبی یا وفات ہو کا حیات ہی الحق و حق ول جہاد و جہاد حضور کا صاحب عقیدہ اپنا پیش کر رہا ہے فرماتے ہیں بے شک نبی پاک کی وفات حضور کی زندگی کی طرح ہے اور فرمایا حق حق ہے کیا مطلب یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ حق ہے کوئی مانے نہ مانے یہی حق ہے ول جہاد و جہاد حق ہے جہاد جہاد ہے کیا مطلب یہ میری بات جہاد بھی ہے کیوں اس وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ وہ ابھی آئیں گے میں پہلے رگڑا پاٹ جاؤں معلوم ہوا سن لے جب مصطفیٰ کے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی وفات وفات بھی حیات کی طرح ہے اب وفات حیات کی طرح جب ثابت ہو گئی اسی وجہ سے ہمارے اما کرام نے لکھا آپ کی زندگی دنیاوی ہے دنیاوی ہے جسمانی ہے امبیا کی دنیاوی زندگی جسمانی ہے اسی وجہ سے امبیا علیہ السلام قبروں میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں حیات برزخی حیات برزخی شہدا کی وہ روحانی ہے بات کو سمجھنا اور جسم کا تعلق ضرور لیکن ان کی جسمانی ہے ان کی آلہ ہے امبیا علیہ السلام اسی وجہ سے فرمایا ان نبیا یہ تخصیص ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات ان کی زندگی کی طرح ہے میں پوچھتا ہوں یہ صحابی کے اشعار ہیں ان کا یہ عقیدہ تھا اور باقی صحابہ کرام جو ہیں حضرت سجدنا صدق چار خلیفے جو ہیں وہ ممبر پر کھڑے ہو کر السلام علیہ نبی نبیو سب کو یہی بتا رہے ہیں پھر وہ کون سے صحابہ تھے ذرا نکال کر تو بتاؤ معلوم ہوا جب سرکار کے صحابہ کا یہی عقیدہ ہے حضور کی وفات حیات کی طرح ہے تو وہ سمجھتے ہیں جیسے سلام زندگی پاک ظاہری میں کرتے تھے اسی طرح کرو سرکار سنتے ہیں سب کچھ کرتے یہ تبدیلی کی کہانی جو ہے یہ ایک کہانی ہے نہ عقلن صحیح ہے نہ نقلن صحیح ہے نہ کسی فقیح کے نزدیک صحیح ہے نہ کسی محدث کے نزدیک صحیح ہے سبحان اللہ یعنی عقلن اور درایتن نقلن تو صحیح لیکن اب بات کو سمجھنا یہ طریقہ امام بخاری کے مطابق کلام کر لی عقل کے مطابق کلام کر لی ایک امام ابو جعفر تحاوی کا طریقہ آتا ہے انہوں نے کیا اپنایا یہاں پر انہوں نے یہ طریقہ مرے کتنے کی کتاب اور کتنے کی کتنے ابل محاسن سرکار دی سی کتنے کی ایک جلد مشکل الاثار کے اندر ایسی مشکل باتیں جو حدیث کی ٹکرائیں آپس میں ان کو حل کرنے کے لیے امام تہاوی نے یہ کتاب لکھی ہے بولو مرو اس کی جلد نمبر جو ہے وہی جو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لفظ جو زیادہ ہوئے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات بھی نہیں ہے یہ عبداللہ بن سخبرا جو ان سے روایت کر رہے ہیں ان کی بات بھی نہیں ہے یہ حضرت مجاہد یا ان سے نیچے کسی کی وہم ہے یہ منکر روایت ہے یہ شاز روایت ہے یہ منکر ہے وہ منکر کہہ رہے ہیں لیکن اتنا بات دین میں رکھنا کہ یہ منکر کس کے مطابق کہہ رہے ہیں اب ذرا بات کو سمجھنا منکر کی تعریف جو ہے وہ مختلف کی گئی ہیں میرے سامنے امام برکوی کا رسالہ ہے برکوی حنفی کا ہاں، سمجھ نہیں آ رہی ہاں جی تو اس میں محمد بن پیر علی اس میں فرماتے ہیں وبا دم لم یا تابرو روف منکر کونر راوی عیفن راوی کا ضعیف ہونے کا اعتبار نہیں کیا صرف تفرد کا اعتبار کیا گیا ادھر تو بہرحال ہے ہاں جی وہ فرما ان کے نظریے کے مطابق امام جعفر تحاوی کے نظریے کے مطابق یہ منکر روایت ہے ہاں جی اس کے مقابل ہاں جی یہی وہ کہتے ہیں ہاں جی یہی روایت اور جب آ حضرت عبداللہ بن مسعود کے اور ساتھی جب نکل کرتے ہیں اور ان کے اندر کوئی یہ زیادتی کے لفظ یہ لفظ آگے نہیں ہے جب نہیں ہے تو فرمایا پھر آگے وہی سوال کیا جو آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ کیسے سلام بھیجا جاتا ہے خطاب کے ساتھ پھر امام سفیان بن حجینا اور حضرت ابو عبید قاسم بن سلام کی بات سمجھ نہیں آ رہی یہ ان کے بعد یہ المختصر جو ہے من المختصر من مشکل الاثار کے اندر امام ابو المحاسن یوسف بن موسا حنفی جو ہیں وہ بھی یہی لکھ رہے ہیں السلام علی النبی من کرن اللہ یہ دیکھ میں ترپن اور امام ابو الولید ابو الولید باجی رحمہ اللہ مالکی مذہب کے ہیں مالکی کے ہیں شرح محتا جنہوں نے لکھی ہے ہاں وہ بھی پرانے ہیں بہت پرانے وہ میرے خیال میں چھٹی صدی کے ہیں یا پانچویں کے چھٹی پانچویں کے بلکہ پانچویں صدی کے امام امام ابو القادی ابو الولید باجی المنتقا جنہوں جی نے لکھی ہے وہ بھی یہی لکھ رہے ہیں انہوں نے تصدیق کیا اس مشکل کی کوئی تلخیص کیا تصدیق کیا ہے تو آخر تلخیص کیا نا سمجھ نہیں آ رہی تو ہر طرح سے ثابت ہو گیا کہ سلام کیا ہے اتیات کیا ہے اتیات میں جو سلام ہے وہ کیا ہے السلام و علیہ کا ایو یہی ثابت یہی متواتر یہی سب کچھ ہو گیا عقل نقل ہر طرح یہی صحیح ہو گیا جب یہی صحیح ہو گیا تو اب وہابی کی جو ہے وہ نہ بھاگتے بنے نہ سوتے بنے نہ جاگتے بنے کیوں ادھر شرک پکا جنہوں شرک سمجھتا ہے پکار ثابت وہ بولو مرو معلوم ہوا بے وقوف پکار شرک نہیں ہے یہ تجھ پر لانت ہے پکار شرک نہیں ہے اور سنو ایک بخاری مسلم بخاری شریف کا حوالہ دے کر بات کرتا ہوں بات ختم کرتا ہوں وقت دیکھو کیا ہو رہا ہے یہ دروازہ ہے نا اس کے اوپر الجما بین السحیان کی پہلی جلد میری پڑی ہے اس دروازے کے اوپر آخر میں الجما بین السحیان لے لو حمدی جلدی ذرا وہ امام بخاری کے استاد امام عبد الرزاق نے نقل کیا سنا دوں اور روایت بالکل سنت صحیح کے ساتھ یہ کتاب حال حل مصنف امام عبد الرزاق کی عبد الرزاق معمر عن خسیف الجزری قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ فلن جانی فقلت یا رسول اللہ اختلف علینا فی التشہد قال فلان کذا وقال فلان کذا وقال و کال ابن مسعود کدا کالا سنت سنت ابن ابن نے مسعود حضرت خسیف جدری فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا عرض کی یا رسول اللہ اتحیات میں بہت اختلاف ہے کوئی کچھ الفاظ بتاتا ہے کوئی کچھ کیا حضرت ابن مسعود کچھ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا سنت و سنت ابن مسعود فرمایا خزیف میری سنت وہی ہے جو ابن مسعود کے پاس ہے کیا مطلب وہی اتیات السلام علیہ کا والا جو بخاری شریف میں ہے اور جو ہنفیوں کے پاس ہے یہ دیکھو بھائی پکار پر دور سے پکار وہ سن نہ رہا ہو وہ پکار رہے ہو جس کو یہ وہاں بھی کہتے ہیں سن نہیں رہا باپ ہو کلش باپ سمجھ نہیں آ رہی ادھر دیکھ الجم بین صحیحین الجم بین صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی دونوں کی حدیثیں ملا کر انہوں نے رکھی ہیں کتاب کے اندر امام حمیدی نے تو اس کے صفحہ نمبر تراسی پر جو پہلی صفحہ تراسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے ہجرت فرما کے فسائے در رجال ون فوق فوکل و تفرق الغلمان والخدم في والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ شریف میں آپ کو معلوم ہے آپ بیٹھو تو تھے مہمان تو بنے تھے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں کیونکہ اونٹنی شریف ادھر ہی جا کر بیٹھی تھی لیکن کیا ہوا جو مرد اور عورتیں تھے انصار کے وہ گھروں پر چڑھ گئے اور جو لڑکے نوجوان اور خاتم جو نوکر جا کر تھے وہ راستے اور گلیوں میں پھیل گئے سارے ادھر ادھر بھاگتے تھے اور کہتے تھے یا محمد یا رسول اللہ حضور کہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہاں پکار رہے ہیں سمجھ نہیں آئی توجہ ہے اچھا اب یہاں پر بربابی دیوبندیوں کے دو وہابیوں کے دو ٹولے ہو جاتے ہیں چاہے وہابی دیوبندی ہو چاہے واپی غیر مقلد ہوئے دو ٹولے ہو جاتے ہیں ایک کہتے ہیں اگر عشق کیا عشق اور محبت میں آ کر کہے اور حاضر ناظر نہ سمجھے اور یہ نہ سمجھے کہ وہ سن رہے ہیں تو پھر تو یہ جائز ہے ایک ٹولہ یہ کہتا ہے دوسرا یہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں یہ بھی شرکا ہے وہاں دیوبندی تو لکھا لکھ ہی رہے ہیں براہ نے میں اور جناب یہ جو وحید الزما ہے یہ لکھ رہا ہے حدیت المادی وغیرہ اس کے اندر اس کے اندر صاف لکھ رہا ہے کہ یار فرق بھی تو کرو ہمارے وہابی بھی کہتا ہے ابن عبد الوہاب کو کہتا ہے حضرت شیخ بہت سخت تھے حضرت شیخ بہت سخت تھے ایسے شرک شرک اکبر شرک اکبر کے فتوے لگاتے تھے ہاں جی،, ہاں جی فرق تو کرو ذرا کم از کم اگر عشق اور محبت میں آ کر ایسے یا یا کہتا ہے اور جناب یہ نہیں کہتا یہ نہیں سمجھتا کہ وہ سن رہا ہے تو پھر تو کم از کم شرک نہیں مشرق نہیں کہنا چاہیے تم ہر صورت میں مشرق کہے جاتے مشرق معلوم ہوا ہے ان خنزیروں کو بھی آپس کے اندر بولی ایک نہیں ہے ایک کوئی انج دے سور نے جڑے ہر حال چند شرکے ایک آدھ نے نہیں نہیں ایک کسی حال سمجھ ہمارے نزدیک دونوں حال شرک نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی ایمان سے کہتا ہوں حتیٰ کہ اگر خدا ہونے کا نظریہ نہیں اور یہ بھی نظریہ نہیں کہ یہ سن رہا ہے اور میری اطاعت کر رہا ہے اور ایسا کوئی اس کو سن پکارتا ہے اور آگے ایسا پتھر ہے کوئی چیز ہے تو اس حال میں شرک نہیں ہو سکتا پکار میں یہ شاعر لوگ عام پکارتے ہیں کبھی پہاڑوں کو کبھی جنگلوں کو کبھی کسی چیز کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ آسمان کی کر دیتا ہے آسمان سمجھ نہیں لگی اس کو کہتے ہیں اس نادے مزاجی چلتا رہتا ندا بھی جڑی اس طرح کی یہ ندا بھی چلتی رہتی اور سن لے اگر کوئی اللہ والا بے جان کو پکارے ہاں، اللہ والا بے جان کو پکارے اور وہ پکارنا پھر مدد کے لیے توجہ ہے وہ پکارنا پکارنا اللہ والے کا کسی بے جان چیز کو ہو اللہ کے پیارے کا کسی بے جان چیز کو تو پھر وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بے عقل اور بے سمجھ ہو کر کھڑی رہے گی نہیں پھر اللہ تعالیٰ اسی وقت سمجھ بھی دے دیتا ہے اس کو عقل بھی دے دیتا ہے یہ پکار رہا ہے چلو اسی وجہ سے میرے آقا نامدار صحابی کو بھیجتے ہیں درخت کو بلا فوراً آ جاتا ہے بارگاہ رسالت میں یہ تیرے میرے لیے بے عقل ہیں اللہ کے نبیوں ولیوں کے آگے عقل والے ہیں حضرت سیدنا دابود پکارتے ہیں پہاڑوں کو کہتے ہیں یا یاج ہے ہے یہ کیا ہے پہاڑ کو پکار رہے ہیں جب وہ پکار رہے ہیں اس وقت سب کچھ آ گیا اس کے اندر بلکہ اس وقت کیا کہتے ہیں بزرگ لوگ بس یہ کیا راز ہے بس کیا یہ پھر آگے لمبا مسئلہ ہو جائے گا اس کو چھوڑتا ہوں بات کو سمجھ گیا کہ نہیں ہاں اگر خدا سمجھ کر پتھر کو خدا خدا سمجھ کر جان جاندار کو پکارے زندہ کو پکارے جیسے فرعون کو پکارتے تھے اس کے پوجا پاٹ کرنے والے وہ کافر ہو جائے گا خدا نہ سمجھے پتھر کو پکار لے شرک نہیں ہوتا یہ ان لانتیوں کا نظریہ ہے سمجھ نہیں آ رہی پتھر بھاگ رہا ہے حضرت موسا کلیم پیچھے بھاگ رہے ہیں اور فرماتے ہو کپڑے اٹھا کر بھاگ رہا ہے بخاری شریف میں آپ فرماتے ہو ہے او پتھر سمجھ نہیں آ رہی اور یہ ہے بھی دعا تھا کیونکہ آپ اس سے یہ فریاد چاہتے تھے کپڑے دے دے میرے سمجھ لگی وہ کتیا کتنے تک بجے گا کتنے تک شرک کفر دے فتوے لائے گا فدوا میں قرآن تو صحیح حدیث جو تیریا ناسا بن دیا سمجھ نہیں آ رہی خود بے وقوف شرک اتنا معمولی چیز نہیں ہے کہ صرف پکار سے ہی پیدا ہو جائے لانتی جب تک اعتقاد اندر نہ بنے خدا سمجھنے کا اس وقت تک اب سمجھ آ گئی بس اتنے تک ہی رہن دینا موضوع ہلے اگے پیا یہ مسئلہ ہے پکار اگے پیا تے میرے کو ایسے ایسے عجیب دلائل نے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے خود بھابیاں دے گھر کڈ کے رکھے ہوئے نے پکار دے پکار دے کیوں آخن گے گل صحیح ہے حدیث صحیح ہے حدیث صحیح ہے حدیث پکی ہے گل اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ کوئی حوالہ رہنا اعتقاد الوحیت نہ ہو وہی تقرر بالاوج علی عبادت نہ ہو اس کا شرک نہ ہونا پہلے ثابت کر چکا ہوں پکار کا دعائے استغاثہ حتا کے اگر اس اعتقاد کے بغیر ہو اس کا جواز بھی ثابت کر چکا ہوں یہ دو اور اسی کے اندر مدد مانگنے کا آ گیا کیونکہ دعا استغاثہ ہے تو مدد مانگنا بھی شرک نہ ہوا سمجھ نہیں آ رہی سبحان اللہ اب آگے پھر آگے منت کو یہ عبادت کہتے ہیں منت کا مسئلہ آ جاتا ہے پھر اس نظر کے متعلق وضاحت کروں گا ایسے شرک کے فتو نظر پر لگا دیتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اسی طرح دو چار چیزیں اور سمجھا کر جن سے وہ کہتے ہیں شرک ہو گیا شرک ہو گیا شرک ہو گیا ثابت کر کے تاکہ یہ میں وہ تمام چیزیں ذکر کر کے ان کو باطل کر کے بتا دوں گا کہ شرک کی علت شرک کی اور توحید کی علت ہاں وہ کیا ہے وہ کس سے پیدا ہوتا ہے منشا توحید و شرک کیا ہے وہ یہی نظریہ ہے ذاتی اور عطائی والا یا استقلال ذاتی والا اور احتیاط ذاتی والا چلو جی۔ یہ الجما بین سیان کا دوسرا حوالہ ہے اور یہ میں دے کر ختم کرتا ہوں الجما بین سیاح پھر دوبارہ مجھے اٹھانی نہیں پڑے گی سمجھ نہیں آ رہی پہلی جو سنائی تھی نا وہ سفر نمبر تراسی سے تھی جو زول دوسری سنا رہا ہوں پچانوے صفحہ سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وشال شریف ہوا حضرت صدیق اکبر باہر تھے جب واپس آئے نا تو آپ واہ مسجن بے بردتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر پڑی ہوئی تھی فکا شف وجہ ہی صدیق اکبر نے وہ چادر مبارک اٹھائی وہ اکب علیہ ہے حضور پر ٹوٹ پڑے اوپر سے یعنی سر مبارک جھکا لیا حضور پر اونھے جیسے پڑ جاتا ہے چومنے کے لیے بندہ فکبلا ہوئی ہوئی ہوئی اکبا یہ کہتے ہیں کسی کے لیے اگر تم اڑو گے پنجابی یہ چا جے کبے ہوو گے تے شرک یہ ہوں وشال تو بعد سدی کے اکبر سے ہے وہ آخر چار پائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں تو رکو برابر تو ضرور جھکے ہوں گے اکبال ہے او مرنے ہو او بخاری شریف ہے بخاری کے افراد میں سے ہے توجہ ہے فقب پہلے جھکے پھر چوما فقال بے ابھی انت و امی تھوڑے تو ہوں بھی میرے ماں باپ قربان ہو یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی تے میرے ماں باپ قربان ہون لا یجمع اللہ علیہ کا موت اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا ہے صدیق کی یہ بات بھی بڑے راز کی ہے سمجھا دے وہاں پہلے یا نبی اللہ کہہ رہے ہیں وشال کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ ثابت ہو گیا دوسرا کہتے ہیں تم آپ پر اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں کرے گا کیا مطلب ایک موت قانون کی تھی وہ آ گئی دوسری کون سی ہوتی ہے وہ جب سوال و جواب ہوتا ہے تو جان پھر واپس ہوتی ہے ہاں یہ ابن تیمیہ سب سب وابیوں نے مانا ہوا ہے وہ کہتے ہیں بالکل جان واپس ہوتی ہے اور بندہ اٹھ کر بیٹھتا ہے اور پھر سوال و جواب ہوتا ہے اب پھر ایک موت آ گئی صدیق اکبر فرماتے عرض کر دینا یا رسول اللہ دو موتا رب کٹیاں نہیں کرے گا ایک قانون دے مطابق آ گئی ہے دوسری آنی سی جس لئی حساب کتاب ہونا سی آقا نامدار دے بارے دس گئے نے حساب تے ہوندا ہے اس محبوب دے بارے اینا اینا تو کدا حساب ہونا ہے کدی جرات تے پچھے من رب کا لہذا سونے رب تالا نے قانون پورے کرنے جان کٹی سی پھر واپس لوٹا دیتی ہے ہوں واپس کڈنی نہیں دوسرے دی موت پھر قبر چاہ جاندی ہے تیری سونے ہوں دوسری موت تو پاک ہو گئے ہوں سمجھ سواد بن قارب دا فرمان ان نبی وفات ہو کا حیات ہی نبی کی وفات حیات کی طرح ہے کیوں اس وجہ سے کہ نبی دی جس وقت قانون پورا کرنا ہے موت واقع ہوئی آن کی آن پھر کٹ کے پھر واپس کیوں سنے یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے محبوب کی روح شریف جسم شریف کے علاوہ کہیں اور رہے وہ کیوں کہتے ہیں آپ کی روح مبارک کو انعام میں اعلی سے اعلی جگہ پر رکھنا ہوگا نا تو آپ کا جسم شریف تو جسم رہا تمام علماء کرام اہل سنت حمبلی مالکی شافی مالکی حنفی سب کا اتفاق ہے تمام اماموں کے مقلدین جتنا بعد والے یہ سلسلہ تو کہاں سے چلا میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو ہاں جی یہ سلسلہ کہاں سے چلا سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آپ کے قبر انور کی جو جگہ ہے یہ جنت تو جنت عرش سے بھی افضل ہے وہ کہتے ہیں مکہ مدینہ افضل مکہ افضل ہے کہ مدینہ یہ جو ائمہ کا اختلاف ہے یہ قبر انور کی جگہ کو چھوڑ کر ہے اب ایمان سے بتا جب یہ قبر انور کی جگہ ہر جگہ سے آلہ ہے تو جس میں انور کی کیا بات ہو تو روح انور کدھر پھر کرنی ہوگی پھر واپس دی پھر یجما اللہ علیہ کا موت دو موتیں آپ پر اللہ اکٹھی اللہ اب دو ہی باتیں ہیں وہاں بھی یہ سمجھتا ہے کہ دو موتیں اس طرح اکٹھی نہ ہوں گی ایک آ گئی اور پھر نبی ہمیشہ کے لیے ختم اب وہ دوسرے مردوں کی طرح مردہ ہے نہ کچھ کر سکتا ہے نہ دے سکتا ہے یہ ان کا عقیدہ ہے نہ کچھ سن سکتا ہے صاحب ختم اور سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دو موتیں اس طرح جمع نہیں ہوں گی صدیق اکبر کے فرمان کا یہ معنی ہے ایک آ گئی قانون کے مطابق پھر جان ڈال دی گئی واپس روح شریف واپس لوٹا دی گئی استفر روح شریف واپس لوٹا دی گئی ہاں جی پھر واپس نکالنی ہے ہی نہیں نہ قبر میں نہ کسی اور مقام میں کل من الحفان جلال والاکرام کا قانون کل نفسن ذائقت الموت کا قانون پورا تھا کرنا تھا اسی وجہ سے ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں نبیوں کی نبیوں کو بھی موت آنی ہے مگر اس طرح کے فقط آنی ہے نبیوں کو موت آنی ہے یعنی آنی ہے لیکن فقط اس طرح کے مگر اس طرح کے فقط آنی مگر ایسی کہ فقط آنی ہے دوسرا آنی آن کی طرف نسبت ہے یعنی آن کی آن لمحہ بھر بس سمجھ نہیں آ رہی تھوڑی ساری لمی ہو گئی انہوں دی دی آن آن لمحہ دا لمحہ ہویا بس پھر کیا بن جاتے ہیں پھر پھر وہ کیا بن جاتے ہیں فرشتوں کی طرح ہو جاتے ہیں چلتے پھرتے آتے جاتے یہ وہ سارے نظر نہیں آ رہے پھر اتنا ہے بس نظر نہیں آتے جیسے فرشتے نظر نہیں آتے سمجھ آ گئی کہ نہیں 是。